لیکن یقین کریں گے جب سے میں نے اس چیز کے لیے تیاری شروع کی اور ارادہ کیا کہ ہم نے اس دفعہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اوپر زیادہ بات کرنی ہے تو میرا دل کھٹا ہوا ہے اندر سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی چیز نے دل کو پکڑا ہوا ہے نا ایک نئی دنیا ایک نیا رنگ ہر چیز کو ایک اور اینگل سے دیکھتی ہوں کل آپ لوگوں کے ساتھ رحمت کی بات کر کے گئی پھر میں نے ہر چیز کو دیکھا یقین کریں مجھے اتنا اتنا اچھا لگا نا یعنی میں نے دیکھا کہ ہم واقعی اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں نا کبھی ہم نے اس طرح رحمت کو سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی رحمتیں ہیں نا گاڑی میں جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یہ اللہ کی رحمت ہے بیمار ہوئے بچ گئے کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں بچہ بیمار ہوا پھر ٹھیک ہو گیا کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہم نے کھانا چولہے پہ رکھا وہ جلا نہیں کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں اور ہمیں کیا چاہیے یعنی جتنا زیادہ محسوس کریں یقین کریں کہ میں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ نکاح جھکتی جائے اور شرم آتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے احسانوں کے بغیر کیسے جی رہے ہیں اس کے احساس کے بغیر تیری نعمتوں کو لیتے کھاتے پیتے مجھے ایسے لگا کہ اگر اللہ کی رحمت پہ بندے کا یقین آ جائے نا تو کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوگا اس شخص کی زندگی سے اندھیرے نکل جائیں گے ہر طرف روشنی ہوگی روشنیوں میں جیے گا وہ بندہ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے رب کی رحمتیں ہیں میرے اوپر آپ کچھ شیئر کریں گے چند منٹ صرف ایک دو منٹ ہی بھی دے سکوں گی آپ کو کل جو آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ آپ نے جو بھی دو تین چیزیں تھیں چھوٹی چھوٹی تو آپ لوگ ذرا کوئکلی لکھئے لکھیے اور بلکہ پہلے سے ہی لکھ لیا کریں جی انہوں نے کتنی اچھی بات لکھی کہ ہارٹ بیٹ از آلسو رحمہ سچ کہہ رہے ہیں ایک لمحے میں یہ دل بند ہو جائے کون سی ذات ہے جو اس کو دوبارہ چلا سکتی ہے سارے ڈاکٹرز نبزیں ہاتھ میں پکڑی رہ جاتی ہیں کچھ بھی تو ہاتھ میں نہیں آتا سانس آنکھیں کان میں اپنے اسی ٹرپ میں ایک بچی کو ملی کسی سٹی میں تو درس کے لیے آئی ہوئی تھی سنا لیکچر پورا بعد میں مجھے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک نعمت لی ہوئی ہے لیکن مجھے یقین تھا کہ اس کے بغیر بدلے میں دوسری زیادہ ہوگی دیکھ نہیں سکتی تھی پھر وہ بعد میں میرے پاس آئیں بچی اب یقین کریں کہ میں نے اس بچی کو جس طرح دیکھا میں ظاہر اس سے باتیں کر رہی تھی لیکن میرا دل اندر سے رو رہا تھا اور میں جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آنسو انسان کے اندر گرے میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ اس بچی نے کچھ بھی نہیں دیکھا درخت کے میں اس سے پوچھنے لگی بہت کانفیڈنٹ بچی تھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان چیزوں پہ شرمندہ سے ہوتے ہیں وہ مجھے بہت ہی دوسری طرح لگی میں نے کہا بتاؤ درختوں کا سوچتی ہو تو کیا لگتا ہے پہاڑوں کے بارے میں کیا سوچتی ہو آسمان کا کیا سوچتے ہو بھائی اور بہن غالباً دونوں ہی اسی طرح تھے تو میں نے یعنی اس سے باتیں کی یقین کریں وہ کہ اس کی باتیں سن کے میرا اتنا دل خوش ہوا اور وہ اتنی آپٹامسٹک تھی کہنے لگی ہمارے دل ذہن میں ہر چیز کا ایک الگ تصور ہے پہاڑوں کا بھی ہے آسمان کا بھی ہے تو مجھے ایک دم اس چیز کا خیال آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تو ہے جو اس نے ہمیں یہ چیزیں دی نا ان آنکھوں نے جوکس لیے وہ بھی تو اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں نا بڑے مرر میں دیکھے تو بڑا دکھتا ہے چھوٹے میں دیکھے تو چھوٹا دکھتا ہے خالی آنکھوں سے دیکھے تو چھوٹ بہت ہی مائکرو چھوٹے سے چھوٹا ہو جائے گا تو ان کو بھی اللہ نے ضرور اندر کا کوئی جہان دیا ہوا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہے ان کے اندر بھی کہ جو ان کو بے چین کیے ہوئے جو ان کو مطمئن کیے لیکن اتنی خوبصورت چیزیں جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں یہ بچی نہیں دیکھ رہی کتنی اس کی رحمت ہے مجھ پہ کیا یہ پھر اس بات کا تقاضا نہیں کہ میری آنکھیں وہی دیکھیں جو میرا رب چاہتا ہے میں وہی سنوں جو میرے کان رب میرا چاہتا ہے اپنے گھر کو دیکھے جی میں آپ کا تھوڑا سا پڑھنا چاہ رہی ہوں تاکہ پھر آپ کی بھی بیچ میں شیئرنگ ہو اور انشاءاللہ بریک میں میں آج موقع آپ کو دوں گی پراپرلی کہ آپ اپنی ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں جی بچے پھل پھول ہر چیز ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو لے کے چلیں گے ابھی ساتھ ہی چلے گا آج ہمارا یہ موضوع تو چلیے آپ لوگ ریڈی ہوں ہم آج ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے اور اللہ کی توفیق سے پھر جو بھی اللہ نے چاہا جہاں تک ہم جا سکے جائیں گے جب ہم نے نیت کر لی ہے ارادہ کر لیا ہے تو جہاں رب روکے گا وہاں رکیں گے جہاں چلائے گا چلیں گے کیونکہ میں تو یہی آج بھی سوچ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے کہا کہ میری ناکہ جہاں رکے گی میں وہیں رکوں گا تو میں نے سوچا کہ اس ویک پورے میں پہلا ویک جو ہمارا یہ چل رہا ہے تو جہاں رب روکے گا میں بھی رک جاؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ اور پھر جب ہم اپنے ٹھکانے پہ پہنچ کے پھر دیکھ لیں گے جو بھی ہوا لیکن اللہ نے چاہا تو ہم پورا پارا جو ہے وہ یعنی پورا قرآن تو کریں گے رمضان کے اندر ہی تو شروع کرتے ہیں دل تو چاہتا ہے باتیں کروں آپ کی سنوں لیکن وقت پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان باتوں کے بغیر اس کی افادیت کم سے کم ہو جاتی ہے چلیے نحمد نسلی اللہ رسول کریم اماد فاؤز ونش طان الجین ربش راہلی صدری و یسرلی عمری واہل القتم مل لسانی یفقہ قلی ربی یسر ولاۃ وسر وطم بلخیر اللّہ مسلی محمد ولا علی محمدن کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم ان حمید و مجید ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی میں چاہوں گی کہ شروع ہی سے آپ کے ساتھ ابھی اس کا شیئر کر لوں کہ ہم ہر رکو کا نام لکھیں گے اور وہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو اس رکو میں آئے ہیں یا وہ صفت جو ڈومیننٹ ہے جس کی بیس پہ پورے رکو میں تھیم چلتا ہے تو اس کی بیس پہ ہوگی تو کل میں نے چونکہ شروع سے نہیں بولا تھا ایڈیٹنگ کرنے والے بھی میری ان ساری باتوں کو پھر اپنے اسی رکوع کے ساتھ اینڈ پیس کر سکتے ہیں تو شروع سے میں آپ کو ہر رکوع کا عنوان بول دیتی ہوں رکوع کے نام کے ساتھ تاکہ پھر ایڈیٹنگ میں ایزی ہو جائے کیا میری آواز کم آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ بتا دیں بیچ میں پھر یہ چیزیں میں افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ اتنا فاسٹ سب چلتا ہے جی لکھ کے بتا دیں اور دوسرے روم میں اگر کم ہے کسی کو تو وہ ایڈمنس پلیز اس کو تیز کر لیں ٹھیک ہے الحمد للہ چلیے جی پہلے ہم اب سب ٹائٹل لکھ لیتے ہیں جتنے بھی ابھی تک ہوئے اور پھر باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گے صورت فاتحہ اس کا عنوان ہے اللہ میرا رب ہے صورت بکرا کا رکو نمبر ایک ہے اس کا عنوان ہے اللہ ہی ہادی ہے ہدایت دینے والا ہے رکو نمبر تین ہے اس بارے کا اس کا عنوان ہے اللہ ان کی سماعت اور بصارت لے جائے گا رکو نمبر چار کا عنوان ہے کیونکہ اب ہم پارے کے ساتھ چلیں گے اس لیے عصر بکرا کا ہے تو اس کو آپ مت اگنور کریں لفظ کو جی پہلے پارے کا رکو نمبر چار ہے اس کا عنوان ہے اللہ نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے یا بھٹکاتا ہے یہ رکو نمبر پانچ ہے پہلے پارے کا اس کا عنوان ہے نہیں ہے کوئی علم مگر جو اللہ نے دیا جی رکو نمبر دو میں نے مس نہیں کیا دوسرے رکو کا میں نے آپ کو دوبارہ بول دیتی ہوں وہ رکو نمبر تین تھا چلے اب آپ سب دوبارہ لکھیے اوکے اب میں پارے کی ترتیب سے بولوں گی اور سورت کا نمبر آپ خود لکھیں گے سورت فاتحہ اس کا عنوان ہے اللہ ہی رب ہے میرا صورت بقرہ کا پہلا اور پارے کا یہ دوسرا رکوع ہے اس کا عنوان ہے اللہ ہی راہ دکھاتا ہے رکو نمبر تین پارا نمبر ون اس کا عنوان ہے اللہ منافقوں کی بیماری کو بڑھاتا ہے رکو نمبر چار اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے رکو نمبر پانچ نہیں ہے علم مگر جو نے دیا رکو نمبر چھ اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے رکو نمبر سات اللہ مخصنین کو زیادہ دے گا رکو نمبر آٹھ اللہ کا رزق بہتر ہے رکو نمبر نو اللہ مردوں کو زندہ کرے گا چلیے رکو نمبر نو پہ چلتے ہیں ثم مقصد کلو من بعد ممبا دکی یا او جارتی او اللہ کے اور پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے بس وہ پتھر کی مانت ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یخود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو بدل ڈالتے تھے سمجھنے کے بعد اور وہ جانتے ہیں جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں پھر آپس میں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم کو کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں کیا تم سمجھتے نہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر آرزوئیں ان کے پاس گمان کے سوا اور کچھ نہیں بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں کتاب کو پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا سا مال حاصل کریں بس خرابی ہے اس چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن کہو کیا تم نے اللہ کے پاس کہو کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے کہو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کا خلاف نہیں کرے گا یا اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہاں جس نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے وہ جنت والے لوگ ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت والے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ ترکو نمبر دس اس کا عنوان ہے اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے اس رکوع میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غالب دیکھی اور وہ کیا کہ انسان کے اعمال سے وہ غافل نہیں در حقیقت اس حصے میں ان لوگوں کی بات ہوئی جو اللہ کے حکموں کے بارے میں بحثیں اور تعویلیں کرتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ایسا ہونے لگتا ہے کہ دل میں بے حسی بڑھتی ہے کسی کے پاس اللہ کا حکم پہنچے یا اللہ کی رحمت ہوتی ہے ماننے والے دل مان جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کو عمل نہیں کرنا ہوتا وہ بحثیں اور تعویلیں کرنے لگتے ہیں اور بحث اور تعویل دل کی سختی کا سبب بنتی ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا نام اس بڑی ہستی کا نام ہے جو انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے جب اندر ایمان آتا ہے تو انسان صرف اللہ کا نام سن کے ہل جاتا ہے بولنے سے زیادہ اسے چھپ لگ جاتی ہے لیکن جب دلوں میں جمود آ جائے بے حسی آ جائے تو انسان اللہ کی باتوں کو سن کے بھی حجتیں کرنے لگتا ہے اور ایسی بیماری پھر عام لوگوں میں آنے لگتی ہے اور دل پتھر کی طرح ہوتے ہیں ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو سن کے خجتیں اور تعویلیں کرنے لگے ہوں ہم سب کو سوچنا ہے اس لیے کہ دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ دل کی مردگی انسان کی زندگی کے اندر مردگی لاتی ہے عمل مردہ ہو جاتے ہیں پھر اللہ کا تصور دلوں کو پگھلاتا نہیں پھر اندر وہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی پھر انسان کے اندر روحانیت نہیں پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ سارے معاملات رکھے ہوتے ہیں اس کو ماننے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے دل کی نرمی کی دعا کرے ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ایک دعا شامل کرنی ہے کہ اللہ مجھے میرے دل کی سختی سے بچا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پتھروں کی تین مثالیں پیش کی ہیں ایک تو وہ ہے کہ پتھروں کے اندر سے پانی نکلتا ہے اصل میں یہ اس انسان کی مثال ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر بسا ہوا ہو اور وہ آنسوؤں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہہ نکلتا ہے پھر دوسری اللہ تعالیٰ نے مثال جو دی وہ بظاہر ایک خشک چٹان جیسی ہے لیکن توڑا تو اس کے اندر سے پانی کا ذخیرہ نکلا ایسی ہی چٹانوں کو توڑ کر کنویں بنتے ہیں یہ اصل میں اس انسان کی مثال ہے جو بظاہر اللہ سے بہت دور تھا دور تھا خدا فراموش تھا لیکن ایک ایسا حادثہ آ گیا کوئی اچانک چوٹ پڑ گئی اور اس نے اس کی روح کو ہلا دیا اور وہ آنسوں کے سیلاب کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑ پڑا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن توڑتا ہے اور کچھ لوگ جو قرآن کی طرف نہیں آتے پھر آنے والے مصائب ان کو توڑتے ہیں کبھی بچے کی اچانک موت شوہر کا صدمہ چلتے ہوئے کام کا ختم ہو جانا آگ لگ جانا یہ نعمتیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اسے مانگنی نہیں چاہیے لیکن اگر کبھی ایسا کوئی مرحلہ زندگی میں آ بھی جائے تو سوچنا چاہیے کہ میں نے اس سے کیا پایا پھر تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے گرنے کی دی یہ بھی تم خشیت اللہ یہ کون سا انسان ہے یہ وہ شخص ہے جس نے کسی انسان کے مقابلے میں غلط رویہ اختیار کیا پھر اس کے بعد اس کے سامنے اللہ کا حکم پیش کیا گیا کہ دیکھو تم اس انسان کے حق نہیں دے رہے دیکھو تم اس کے ساتھ ٹھیک معاملہ نہیں کر رہے تم ظلم کر رہے ہو بس اللہ کا حکم سامنے آیا تو وہ ڈھہ پڑا چھکنے کے لیے تیار ہو گیا انسان کے سامنے چھکنا نہیں چاہتا تھا لیکن جب وہ انسان کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن گیا تو وہ عادس طور پر گر پڑا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی کچھ خیانتوں کا ذکر کیا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو لوگ پہلے سے یہود کے ذریعے سے آپ کے بارے میں کچھ جانتے تھے اب تصور یہ تھا کہ جو ہی اللہ کے نبص و سلم مدینہ میں جائیں گے تو یہود بھی مسلمان ہو جائیں گے کیونکہ یہ تو خود ان کی باتیں سن سن کر اسلام کی طرف راغب ہوئے تھے لیکن ہوا کیا کہ پرجوش طور پر جب ان کے سامنے اسلام کا پیغام بھیج پہنچایا جاتا تو وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے صرف اتنا ہی نہیں تھا ایک اور نزاکت پیدا ہو گئی اور وہ کیا تھی رقابت انعت انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر ہم نے اس نبی کو مان لیا تو ہمارا کام ٹھپ ہو جائے گا ہماری عزت کم ہو جائے گی حالانکہ وہ یہ بات نہ سمجھے کہ یہ رسول تو وہی کام کر کے آیا جو تم کرتے تھے یہ تو اسی مشن کا ایک سلسلہ تھا تم اس کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کے پڑ گئے پھر انہوں نے اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کیں اور اللہ کی کتاب کو اپنی ایکسرسائز بک بنا لیا مشق سازی کی کتاب بنا لیا اور اس طریقے کی تعویلات ڈھونڈیں کہ تعویلات کی وجہ سے دل سخت ہو گئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے یہ تم گائے کو گائے کا ٹکڑا لگتے ہی مردہ کے زندہ ہونے کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے یہ تمہیں کیسے دیکھ کر مان جائیں گے لہٰذا تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں گی کہ جو عموماً بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دین کی ہمدردیاں دین کے دعوے آتے جاتے اللہ کا نام لینا انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ اللہ پھر آپ ان کے سامنے کسی دین والے کی بات پیش کرتے ہیں آپ تو سوچتے ہیں یہ خوشی خوشی قبول کرے گا گلے سے لگائے گا سینے سے لگائے گا کیونکہ یہ تو وہی کام کرتا ہے یہ تو وہی نام لیتا ہے جس کا نام اس نے لیا لیکن آپ کی امیدوں پہ اوس پڑ جاتی ہے اوس پڑ جاتی ہے جب آپ ان کا ریئیکشن دیکھتے ہیں پھر آپ پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے کوئی ریزن تو بتائیں کوئی خرابی تو بتائیں تو تعویلات اللہ تعالیٰ ایسی ہی چیزوں سے ہم سب کو منع کرتا ہے کچھ خرابیاں دنیا والوں میں ہوتی ہیں لیکن دین والوں کی خرابی کھول کے رکھ دی اللہ تعالیٰ حق کے معاملے میں ہماری نظر اللہ کے نام پہ لگ جائے نہ کہ کسی کے گروہ کسی کے مسلک کسی کے ادارے کے اوپر تاکہ کل جب میدان مخشر میں سب ملیں اور جنتوں میں ایک دوسرے کو دیکھیں تو صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ کے ان کی دل ان کا دل خوش ہو جائے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں پھر رکو کے آخری حصے میں ہم نے دیکھا کہ یہود نے جب اصل دین چھپا دیا بے عملی ان کے اندر آ گئی تو پھر ایک اس کا آفٹر آل افیکٹ یہ ہوا کہ لوگوں کو کچھ تو دینا تھا جب اللہ کا دین بدل دیا تو اپنا دین تو دینا ہوگا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ باتیں گھڑ لیں امانش انہم اللہ یزنون باتیں تمنائیں وہ جھوٹے قصے اور کہانیاں جو یہود نے اپنے دین میں گھڑ لیں اور ظاہری فریبی کی وجہ سے وہ لوگوں میں معروف ہو گئیں یقین کریں لوگوں کو ایسا دین بڑا خوبصورت لگتا ہے جس میں صرف باتیں ہی باتیں ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہتے ہیں اقاضی بمختلقہ سمعوہا من علما اہم فنقلوحا یا البحر المحیط کتاب ہے عربی کی ابن عباس کی اس میں بڑی خوبصورت تفصیل کرتے ہیں کہتے ہیں یہ وہ گھڑی گھڑائی کہانیاں ہیں جو ان کے علماء نے گھڑی تھیں اور بعد والوں نے تقلید کے نام پہ اسی کو نقل کر دیا روایتیں یہ کر لو تو اتنا ثواب یہ کر لو تو اتنا ثواب سستی نجات کے نادر نسخے اور لوگوں کو یہ بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ اس میں لوگوں کو اپنی خوش خیالیوں کی تصدیق مل جاتی ہے پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی پہ اب کوئی روک نہیں لگے گی کچھ ٹونے ٹوٹکے کر کے ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے اور کام کرتے جاؤ اور کچھ وظائف کرتے رہو آخرت کے معاملے کو آسان بنا لیا اور دنیاوی تجارت بھی چمکتی رہی نتیجہ کیا ہوا ایسے لوگوں کے پاس بھیڑ لگ گئی اور عموماً ایسی بھیڑ ہوتی ہے میں نے پچھلے چند دنوں میں کچھ بڑے تلخ منظر دیکھے بڑی تکلیف ہوئی دل میں درد ہے کہ وہ لوگ جو ایسی ہی کہایتیں اور روایتیں پیش کرتے ہیں لوگوں کی بھیڑ کتنی ہے دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ جب ہماری عوام کے پاس علم نہیں سچا علم نہیں ملتا شرکیہ نعتیں شرکیہ باتیں کہ زبان پہ بات لاتے ہوئے تکلیف ہو کان سن کے شاید درد محسوس کریں اور جب کہا جائے تو صرف اپنا بازار گرم کرنے کے لیے کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہ ہو جب آپ گانوں کی دھنوں پہ بنی ہوئی نعتیں سنیں جب آپ دین کے نام پہ لوگوں کو میوزک سنائیں گے کس سے منع کریں گے اور ایک چیز جس نے مجھے ہلا دیا کہ نہ جانے وہ دانستہ تھا یا نہ دانستہ لیکن واللہ اللہ ہی میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ سب وقت تو وہ دین کے نام پہ گانے سنا رہے تھے لیکن آخر میں انڈین گانے چلے اسی اسٹال پہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ اور یہ رمضان کے چاند کے نکلنے کے بعد ہوا اللہ ہم سب پہ رحم کر سمجھ سمجھتے دے جو لوگ ظاہری دین پہ جاتے ہیں ان کا یہی حال ہے وہ دین جو عمل پہ چوٹ ڈالے وہ دین جو آپ سے کچھ تبدیلیاں چاہے ایسا دین لوگوں کو خشک اور بوجھل لگتا ایسی چیز تو مفت میں مل جائے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں اس کی بے دبی نہیں کرنی اللہ تعالی ہم رحم کرے آج ہم سب بھی اسی دور میں داخل ہو چکے کتاب محفوظ ہے الحمدللہ لفظوں اور جملوں کے اعتبار سے اس کے زبر زیر معنی میں کوئی تبدیلی نہیں لیکن آج کے دور میں بھی لوگوں نے ایسی گستاخیاں کر لیں کہ لفظی تفسیریں بدل دیں اور نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ دین کو ٹھنڈا ٹھنڈا لو ہلکا ہلکا لو تو اس پورے رکو سے جو ہمارے لیے عمل کی باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ دل کی سختی سے اپنے آپ کو بچانا ہے حجتوں اور تعویلوں سے بچنا ہے جہاں حکم آ جائے سر جھکا دینا ہے کسی حادثے کا انتظار کرنے سے کی بجائے پہلے ہی رب کو پا لینا ہے جب دکھوں اور مصیبتوں کی چکی سے پس کے رب کی طرف آتے ہیں وہ تو لائے جاتے ہیں بندہ تو وہ ہے جو اپنی خوشی سے آ جائے اور اگر آج ہم رب کی طرف نہیں جا رہے اگر آج ہم رب کو نہیں پا رہے تو کل وہ تو ہم کو پا ہی لے گا پھر اور عمل کی بات کہ اللہ کے کلام میں اضافے نہیں کرنے پھر اور اس کی بات تعصب نہیں رکھنا کسی جماعت کسی گروہ کا نام لے کے کسی سے جڑنا یا کسی کو صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ وہ اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتا یہ چیز اپنی زندگی سے نکالنی ہے کیا یہ صرف میرے لفظ ہیں یا آپ ساتھ ساتھ آمین بھی کہہ رہے ہیں اور آپ اس سے متفق بھی ہیں کیونکہ اگر اس حصے کو ہم نے اگنور کر دیا تو باقی تو صرف پارے کا پورا ہونا رہے گا آپ کی اور میری زندگی جہاں تھی وہیں رہے گی کچھ حرکت نہیں آئے گی پھر ایک اور چیز جس سے عمل کی نکلتی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بات دین کے نام پہ جب ہمارے سامنے پیش کی جائے تو اس کو قبول کرنے سے پہلے اس کا سورس معلوم کرنا ہے آگے چلتے ہیں رکو نمبر گیارہ ہے پہلے پارے کا اور صورت بکرا کا رکو نمبر دس ہے یہ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم موردون اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور نیک سلوک کرو گے ماں باپ کے ساتھ قرابت داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے اور تم اقرار کر کے اس سے ہٹ جانے والے لوگ ہو پھر جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو پھر تم ہی تو ہو وہ کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو ان کے مقابلے میں دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ پھر اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو حالانکہ خود ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو اس حصے کو میں دوبارہ پڑھوں گی کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو پس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی بس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مدد پہنچے گی جی اس رکو کا عنوان تھا اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں پورے رکو میں اسی چیز پہ زور ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے کیا میری آواز آ رہی ہے روم میں کہ جو بیچ میں کنیکشن ڈراپ ہوا اور آواز گئی یہ کیوں تھا آپ نے سوچا کچھ ہر چیز کو دیکھا کریں کہ آخر اس میں ہمارے لیے کیا ہے ایسا بھی کیوں ہوا ایمان والا جو ہوتا ہے اس کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں آزمائش تھی کوفت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ٹیسٹ لے رہے ہیں valley of the Quran lesson اس ہمارے صبر کا امتحان آئی واز بانڈنگ شیطان از ٹرائٹ جی اب دیکھیے کہ ہمیشہ مسکرایا کریں جب کبھی ایسا ہونا تو ہلکے سے مسکرا دیا کرے کہ میں بھی کمٹ کروں گی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضر کا قصہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے شیطان نے ان کو بھلا دیا تھا کہ کہاں پہ چیز ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹے میری آواز تو ٹھیک آ رہی ہے نا آپ کے پاس کم تو نہیں ہے الحمد للہ الحمد للہ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ شیئر کریں مائک پہ آ کے اور پھر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ باقی ساتھیوں کو آپ انوائٹ کر لیے اور اس سے ہم نے ایک چیز سیکھی اور وہ کیا کہ ہم سب اپنے ساتھیوں کو سے اپنی پیڈ لسٹ پہ ایڈ کر لیں اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو یا جیسے شروع کلاس ہو جاتی ہے اور نہیں کسی کو یاد ہوتا تو ایک بار صرف آپ انوائٹ کر لیا کریں تاکہ کسی کو بھولا ہوا تو یاد آ جائے ٹھیک ہے الحمد للہ بیک لیسٹ انوائٹ الحمد للہ اور آپ دیکھیں اس سے ایک اور خیر بھی نکل رہی ہے اور وہ کہہ ہے کہ جن کو اب ہم انوائٹ کر رہے ہیں ان کے اجر میں ہم شامل ہو گئے یہ آپ سب کو نیکیاں ملنے کا موقع ہے سبحان اللہ ہم پتہ نہیں کیوں گھبرا جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں بھی سوچی تھی کہ کسی کو میں بھی انوائٹ کروں لیکن میری تو لسٹ میں شاید کوئی ہوتا ہی نہیں <laughs> جی تو آپ دیکھیے کہ ہر چیز سے خیر ڈھونڈیں اللہ کی رحمت ہے یہ بھی اب آپ سوچیں گے پوچھیے ذرا کہ دیکھیں اللہ رحم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے پھر ایسی چیزیں کیوں آتی ہیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے چلے ہم تھوڑی سی اس پہ بات ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں کیونکہ آج مجھے تھوڑی سی الرحیم پہ بھی بات کرنی ہے آپ کے ساتھ تو اچھا ہے کہ بلکہ بیچ میں ان کے آنے تک ہم ساتھ اس پہ بات کریں تاکہ پھر آپ کو بھی ایک نیا انداز ملے گا سوچنے کا تو ہم تھوڑی سی بات کریں گے الرحیم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے تو آپ دیکھیے کہ رحم الرحمن ایک منٹ صرف کر دیجیے گا الرحمن اور الرحیم دونوں کا روٹ راحامیم ہے رحم رحم کہتے ہیں ماں کی یوٹرس کو ووم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم اور رحمت کو ماں کے یوٹرس کے ساتھ کیوں جوڑ دیا اس لیے کہ دنیا میں کوئی تو ایک تمثیل دینی تھی نا کہ جس سے اللہ تعالیٰ یہ بتا سکے کہ رحم ہوتا کیا ہے بس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے لیکن کیسے کیا پتہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک خوبصورت طریقہ ہمیں ماؤں کی محبت کی صورت میں دکھا دیا میرا الگ کہ جتنی ماں بچے کے دل کے لیے محبت کرتی ہے کوئی اور نہیں کرتا بچے کا کان گرم ہوتا ہے ماں بے چین ہو جاتی ہے راتوں کو جاگتی ہے اس کی تکلیف دور کرنا چاہتی ہے ابھی وہ تھوڑی سی آواز منہ سے نکالتا ہے اپنا خون دودھ کی صورت میں اس کو پلانا چاہتی ہے خود بھوکی رہتی ہے بھاگتی ہے اس کا پیٹ بھرتی ہے خود گرم سرد سہتی ہے اس اس کو ٹھنڈی کہتے نا کہ گرم ہوا نہیں لگنے دیتی تو یہ اصل میں محبت اس کی اپنی نہیں کسی کی اس کے دل میں ڈالی ہوئی ہے تو ذرا سوچئے کہ وہ ذات جو دوسروں کے دل میں ایسی محبت ڈال دے پھر اللہ کی ذات اس کے دل میں کتنا رحم ہوگا وہ اپنے بندوں کے لیے کتنا ہی شفیق کیوں نہ ہوگا اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں تو ہمیں ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ سے قرب محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری ماں تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے آپ کتنا نہیں کرتے ہوں گے پھر آپ دیکھیں کہ رحمان تو لفظ تھا ہی رحمان کے ساتھ رحیم کا لفظ ہے وہ کیا ہے کہ صرف ایک بار نہیں آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم بھی کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں لیکن کب جب ہم جوش میں آتے ہیں کسی کو ملے بڑے اچھے شوق سے ملے محبت سے ملے گفٹ دینے کو دل چاہا دے دیا ختم اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم بھی ہے رحیم کا جو لفظ ہے نا فعیل کا وزن ہوتا ہے اور یہ کیوں ہے کہ اس میں کانٹینیٹی ہے بس آپ دیکھیے کہ ہر صبح ہم بھوکے اٹھتے ہیں پھر بھی کھانا دے دیتا ہے ہر موسم میں گرمی سردی سے ہمیں بچاتا ہے یہ سب کیا ہے اللہ کا رحم ہے نا ہاں بھی میں نے دینا تھا کھانا دے دیا کھلانا تھا کھلا دیا نہیں مسلسل ہمارا جسم کام کر رہا ہے ہمارا دل کام کر رہا ہے ہمارا اسٹمک کام کر رہا ہے یہ سب کیا بتاتا ہے کہ وہ رحیم ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف الرحمن ہوتا اور رحیم نہ ہوتا یا الرحیم نہ ہوتا تو وہ اپنی رحمت کا خزانہ ایک دم تو ہم پہ انڈیل دیتا لیکن مسلسل نہ کرتا کنٹینیو نہ کرتا تو میں سوچ رہی تھی کہ الرحمن سے زیادہ پھر الرحیم ہونے کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیشہ رہے چیز چاہے بہت اچھی نہ بھی ہو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیوٹی پیش کر کے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر دیا کہ دیکھو میں رحمان بھی ہوں رحمان کون ہوتا ہے ارحمان کون ہوتی ہے ذات کہ جو شدت کے ساتھ کسی ہنگامی ضرورت کے وقت میں ہماری ضروریات کو پورا کرے اور ہنگامی ضرورت کا تو پتہ تب چلتا ہے جب پہل ٹاپ ڈاؤن ہو ڈاؤن ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ محبت کرنے والی ہماری تمناؤں ہماری خواہشات کو دیکھنے والی پورا کرنے والی پھر ایک سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے تو پھر ہمیں دنیا میں سزا کیوں دیتا ہے مختلف وقتوں میں تو آپ اس کو بھی مثال لیجیے کہ ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے اس کے باوجود بعض دفعہ بچے کو ڈانٹتی بھی ہے اس کو ڈپٹتی بھی ہے اس کو اس کی ضد پہ مارتی بھی ہے اس کی تربیت بھی کرتی ہے لیکن کیا مطلب ہے کہ ماں یہ چاہتی ہے نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ماں کو پتہ ہے کہ میرا بچہ ایسا میں اس کے ساتھ کروں گی تو اس کا اچھا معاملہ ہوگا تو بالکل یہی اللہ کا حال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے ساتھ بہت ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہماری شرارتوں پہ ہماری ضد پہ ہماری نافرمانیوں پہ ہمیں ٹوکتا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی ماں ہماری ماں سے زیادہ ہم پہ رحم کرتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ساری زندگی اس کا نہ سنا اس کی نہ مانی اس کی بات کے بغیر ہی چلتے گئے پھر ان کو پوچھے گا کہ بتاؤ کرتے کیا تھے میں نے کہیں پڑھا کہ ماں کا بچے سے محبت کا معاملہ کیا ہے کہ ریلوے لائن پہ بچہ چلا گیا کھیلتے کھیلتے ریلوے کی پٹری پہ چلا گیا ماں کی نظر پڑی اب سامنے سے گاڑی آ رہی ہے اتنا موقع نہیں ملا کہ بچے کو لائن سے ہٹا دے تو آپ کو پتہ ہے ماں نے کیا کیا اس بچے کے اوپر اس طرح سے لیٹ گئی کہ ماں تو پس گئی لیکن نیچے بچہ صحیح سلامت رہا وقان نہ نہ رحیمہ وہ ذات پھر اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتی ہے ہم دن رات گناہ کرتے ہیں ہم ہر وقت غلط کام کرتے رہتے ہیں وہ ہمیں بچاتا رہتا ہے اس کی رحمتیں موجیں مارتی ہوئی ہماری طرف آتی ہیں کبھی پکڑتا ہے کبھی چھوڑتا ہے تو یہ ساری باتیں کیا ہے کہ یہ اس کی بات ہے پھر اس کے رحم کی بات ہے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحم کرتا ہے لیکن اس کا قانون جو ہے وہ عدل والا بھی ہے جبار اور کہار بھی ہے فوراً گرفت بھی کر لیتا ہے کبھی کبھی اگر کوئی شخص زہر کھاتا ہے مر جائے گا چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے یہاں اب اللہ تعالیٰ کا جبار اور کہار ہونا ہے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ اسی کے حکم سے ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی اصل محبت اپنے بندے کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اصل محبت بندے کے ساتھ کیا ہے کہ اس کو دنیا میں جینے کا ایک ایسا انداز دے ایک ایسی بات اس کے سامنے رکھے کہ جس کو پاک کے بندے کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو بعض دفعہ گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے اب گھن کیوں پستا ہے کیونکہ وہ گیہوں کے ساتھ رہا اسی طرح بعض دفعہ اللہ تعالیٰ رحمٰن اور رحیم ہونے کے باوجود کچھ ایسے لوگوں کو سزا دے دیتا ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جو غلط کام کرتے ہیں ان کا قصور کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس غلط ماحول سے اپنے آپ کو الگ کیوں نہیں کیا پھر آپ دیکھیے کہ ہماری جسمانی ضروریات میں کچھ میٹھی چیزیں کچھ نمکین کچھ کڑوی چیزیں اس نے پیدا کی اسی طرح ہماری روحانی صحت کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قسم کے کچھ احکامات دیے کچھ باتیں ہمیں بڑی پیاری لگتی ہیں کچھ اچھی نہیں لگتی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے تو یہ لڑائیاں اور یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں ایک یہ سوال ہو سکتا ہے لوگ <clears throat> کیوں ایک ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں لیکن حقیقت میں ان لڑائیوں اور جنگوں کا ہونا بھی ایک رحمت ہے کیوں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان گندے اور بیکار لوگوں کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے اور ایک تندرست قوم جنم لیتی ہے وہ لوگ جب اپنی پیدائش کا مقصد پورا نہ کریں پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دیتا ہے آج بھی آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے نقشے میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اس کے بعد کتنی خیر ہوئی ایجادات ہوئیں آج تک اس سے جو خیر پھوٹی لوگ اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں ضرورت ایجاد کی وہاں ہے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا پھر اسی طرح ایک اور اینگل سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بعض دفعہ انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے اسے دنیا دھیری لگتی ہے بڑا غم کرتا ہے ہائے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا لیکن اس کو نہیں پتہ کہ تقدیر کے بدلے میں اس مصیبت کے پیچھے کیا رحمت چھپی ہوئی ہے وقت گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کل تک جس چیز کو مصیبت سمجھتا تھا آج وہ رحمت بن گئی مثلا ایک عورت ہے اس کا شوہر مر جاتا ہے اب ایک عورت کے لیے یہ چوٹ پڑتی ہے بڑی سنگین قسم کی چوٹ ہے اس کے لیے لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے پہلا شوہر مرا عورت نے صبر کیا اللہ کی رضا پہ راضی رہی بعد میں کتنا اچھا شوہر ملا جو پہلے سے بھی اچھا تھا اگر وہ اس مصیبت سے اس چوٹ سے نہ نکلتی تو اس کو خیر نہ ملتی اسی طرح بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے تو پھر بعض بچے لوگوں کے بگڑ کیوں جاتے ہیں آوارہ بدقماش خراب بچے ہیں اس طریقے کے جب بگڑتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ اس کا رحم ہے کہ دنیا میں ہمیں کچھ ایسی مصیبتوں میں ڈال کے ہمارے آخرت میں درجے بلند کرتا ہے بعض دفعہ کسی کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے بچ بچہ شروع میں ہی چھوٹے ہی بچپن میں مر گیا اب ماں کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ بعد میں اس بچے کا مرنا ماں باپ کے دل کے اندر کسی بڑی تبدیلی ڈال دے گا تو لہٰذا ہمیشہ اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہر معاملے میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہے کبھی نہ شکری نہیں کرنی اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا اتنا کچھ اس نے دیا اگر ہم اس کی رحمتوں کو سمیٹنے لگیں تو ہم دن رات سمیٹتے رہیں پھر بھی اس کی رحمتیں ختم نہیں ہوتیں یہ اس کی رحمت ہے نا اس کو پتہ ہے ہم غلط کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پکڑتا موقع دیتا ہے کر لو جو کرنا ہے کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور بعض صف ایسا وقت آتا ہے کہ انسان غلط کام کرتے کرتے اسی پہ چلا جاتا ہے تو آخر میں پکڑے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کو محسوس کرنا ہے انشاءاللہ اپنی زندگی میں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جینے کا ایک نیا ڈھنگ ہوگا اپنے لیے آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ جب تک کوئی اگلا نام ہم نہیں کرتے تو آپ نے اپنی دعاؤں میں یہ لفظ شامل کرنا ہے کہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے مجھے لگتا ہے کہ جب بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے نا تو اس کی رحمت ضرور جوش میں آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا رب اغفر لی ولی اخی و رحمتی قوان در حم الراحمین غلطی ہوئی سزا مل رہی ہے غلط کام ہو گیا لیکن اللہ تو معاف کر دے تو رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نام ارحم الرحمین الرحمن اور الرحیم ہم سب کو امید بھی دلاتا ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ رحم کرے گا لیکن یاد رکھیے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا پھر اسے ایک اور چیز دیکھنی ہے جو آپ نے اپنے لیے اب کوشش کریں گے اس میں وہ کیا ہے کہ اپنے اندر رحم دلی لانی ہے یعنی اس نام کی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ آپ نے پورا دن اپنے آپ کو چیک کرنا ہے انسانوں کے ساتھ معاملات میں کیا میں رحم دل ہوں کیا میرا دل پگھلتا ہے کسی کو مشکل میں دیکھ کے کسی کو تکلیف میں دل کے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر دے آپ نے اپنا رویہ کیا رکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں پہ رحم کرتا ہے ان کی زیادتیوں کے باوجود تو میں کیوں نہ کروں ایسے وقت میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ اپنانا ہے سورت یوسف کی آیت 92 میں آتا ہے قال لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الرحمین آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اپنوں کو معاف کرنا جن کے لیے دلوں میں گرہیں پڑی ہوئی ہیں نا ان کو معاف کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ یہی سوچ کے کہ ہم آج ان کو معاف کریں گے ہمارا ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا تو کل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی اچھا ہوگا پھر ایک اور چیز کرنی ہے کہ آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے مثال دوں گی کہ کوئی بیمار ہے اب دعا تو یہ مانگتے ہی ہوں گے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے صحت دے دے طاقت دے دے اب آپ نے ارحم الراحمین کے لفظ مانگنی ہے کیسے حضرت ایوب علیہ السلام و ایوب بس نادار رب انی مسنی در و انت ارحم الراحمین اور ایوب جب اس نے پکارا اپنے رب کو کیا کہا انّی مثنی تارخم الرحمین الراحمین شک مجھے ضرر لگ گیا تکلیف لگ گئی اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے اس کو الرحمن کے ساتھ ارحم الراحمین بھی کرنا ہے ایک چھوٹی سی بات اور اس میں جو آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ دے گی کہ کیا یہ اس کی رحمت نہیں یہ اس پوائنٹ میں آپ نوٹ کریں گے جو آپ کل سے نوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے اظہار کرتا ہے رحم کا ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا ہے عمر بھر کی نافرمانی ہے ایک لمبی لسٹ ہے اور ایک لمحے میں توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کوئی ہم میں سے ایسا ہے ہم تو پہلے اس کو کہیں گے اچھا آ گیا خیال آج پڑ گئی میری ضرورت نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو گئی نہیں کر دو معاف وہ کرتا ہے تو تم کیوں نہیں کرتے برسوں کی ڈھیل ایک لمحے کی توبہ کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور اس کے رحم کا انداز دیکھیے کہ وہ لوگ جو اسی کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں حق کے راستے میں قرآن کے راستے میں سچائی کو پھیلنے نہیں دیتے دوسری طرف آپ یہ کہہ لیں کہ شیطانی آوازیں ابھارتے رہتے ہیں ان کو بھی پنپنے کا موقع دیتا ہے ہمیں پتہ چل جائے نا کسی روم میں ہمارے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے چین نہیں پڑے گا اچھا کیوں ہو رہی ہے اچھا ذرا خبر تو لوگ کرتے کیا ہیں اچھا پھر پکڑو دیکھو یہ ہمارے خلاف کچھ نہ کر دیں اس کا کتنا رحم ہے لوگ بند کمروں میں کھلے فورمز پہ بڑے بڑے پینلز پہ آ کے اس کے خلاف اس کے دین اس کے طریقہ زندگی کے خلاف باتیں کرتے ہیں لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے لوگ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہو کے بھی ایک دم ان کو نہیں پکڑتا ہمارے اندر اہم آ گیا دل نرم ہو جائے گا دلوں کی سختیاں دور ہو جائیں گی اور اپنے اندر جو ہم نے بغض اور کینے پال کے اپنے دلوں کو سخت کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا دعا مانگی اپنے لیے کہ اللہ میرے دل کو نرم کر دے مجھے رحمت دے دے کچھ لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کے ہی رحم آنے لگتا ہے ایسے لگتا ہے اتنے پولائٹ میں تو دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ چہروں کو خوبصورت کر دیتا ہے جب آپ کے دلوں میں نرمی آتی ہے اور بھجے ہوئے چہرے بعد میں اپنے مرر میں اپنے چہرے کو دیکھنا ہے کیا میرا چہرہ کھنچا ہوا تو نہیں رہتا ہر وقت رونت کا شکار تو نہیں ہوں لوگوں سے گلے شکوے تو نہیں کرتی رہتی کیا میرا ہر وقت کا معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ بس میں لوگوں کو پکڑ کے ڈانٹنے کے انداز میں رہوں یہ تو ایک آئینہ ہے آپ کے چہرے کو دکھائے گا لیکن ایک آپ کا ایک ایسا چہرہ بھی ہے جو آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا اور وہ ہے آپ کے دل کا آئینہ تو آپ نے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ پورا دن اپنے اعمال کو دیکھنا ہے کسی امپلائی سے بات کرتے ہوئے کیسے بات کرتی ہوں کسی کو ورکر کو کام کہا اس نے کیا کہ نہیں کیا کیسا ہوا بچوں کے ساتھ بعض عوام بچوں کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے وہ اچھا نہیں کر پاتے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کو اور زیادہ ضدی کر دیتے ہیں تو جیسے میرے مالک کی رحمتیں موجود ہیں ہم نے بھی اپنے اندر رحمت لانی ہے وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے ہم نے بھی لوگوں کو موقع دینا ہے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی ایک اور چیز میرے دل میں آئی بہت ہی مختلف انداز سے اللہ کی رحمت کو محسوس کیا اور وہ کیا ہے نیند تھکن کا احساس آپ کام کرتے ہیں کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں چند گھنٹے آپ کام کرتے ہیں پھر آپ کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے یہ جو تھکن کا احساس ہے نا اور آرام کی خواہش پیدا کرنا یہ اللہ کا رحم ہے ہم پہ ورنہ ہم کام کر کر کے ٹوٹ کے مر جائیں ہمیں پتہ ہی نہ چلے فیلنگز ہی نہ آئے کہ ہم اب اوور ایسٹیمیٹ ہو چکے ہیں اب ہماری طاقت ختم ہو گئی نیند کیا ہے اللہ کی رحمت ایک ایسا زبردست میسیج اندر ڈال دیا کسی کو آج تک پتہ ہی نہیں آتی کیسے ہے بغیر کسی ارادے کے سولی پہ ہیں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں آپ سونے لگتے ہیں کیوں کہ اس رحمان کو پتہ ہے کہ اب آپ کی کپیسٹی ختم ہو گئی آپ کا پٹرول ختم اگر آپ اور جاگے تو آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا اگر محسوس کریں کہ یہ ہمارے اندر صلاحیت نہ ہوتی پوچھیے ان لوگوں کو جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی ٹرنکلائزرس لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ایک ایک رات صدیوں کی لگتی ہے اتنا مشکل لگتا ہے ان کو جاگنا تو کیا آج رات جب آپ لیٹیں گی تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو محسوس کریں گی کہ اللہ تو نے مجھے نیند دی بھوک کا لگنا کیا ہے آپ کے جسم کو ضرورت ہو فوڈ کی اور آپ کو فیلنگس نہ رہیں اور آپ مر جائیں بعد میں پتہ چلے ہو یہ اس لیے مر گیا کہ اب اس کو کھانا چاہیے تھا لیکن اس کے اس کو بھوک کی فیلنگ نہیں آئی آج ایسی بیماریاں آ چکی ہیں آپ کو پتہ ہے پھر ایک اور چیز جو میں نے ابھی میرے ذہن میں خیال آیا کسی کا سوچ کے یہ جو اینٹی باڈیز ہیں ریئیکٹ کرتے ہیں ہماری باڈی میں ابھی پچھلے دنوں ہماری ایک بہت ہی پیاری دوست ہیں تو ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو جو باقی ریزنس میں جو بڑی وجہ تھی وہ یہ ہے کہ باڈی میں ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے اینٹی باڈیز نہیں بنتی جو بیماری لگی وہ لگی ہوئی ہے آپ کے اندر پلشن ختم ہو گئی ہمارے اندر ایک جرم جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہی ایک اینٹی باڈی پروڈیوس ہوتی ہے ایک ایسا سلیوشن نکلتا ہے باڈی سے کہ جو آپ کی باڈی کو اسٹرانگ کر دیتا ہے بیماری سے وہ خود ہی فائٹ کرتا ہے اسی لیے وہ لوگ جو دوائیاں نہیں کھاتے زیادہ وہ جلدی ہیل اپ ہوتے ہیں اور جو لوگ بہت زیادہ دوائی کھا لیتے ہیں تو ان کا یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے امیون سسٹم بولتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ بیمار ہیں نا تو آپ بیمار ہی ہیں یہ ہیپاٹائزس میں ہیپاٹائزر بولتے ہیں غالباً کیا ہوتی ہے بیماری تو اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ باڈی کے اندر سے بیماری کی ریزسٹنس ختم ہوتی ہے اگر آپ کو زکام ہو گیا تو وہ زکام رہے گا وہ ختم نہیں ہوگا تو بڑے پیار سے اس ذات کا نام لیجیے اور سوچیے کیسا ہے وہ رحم کرنے والا کتنا کچھ وہ ہمیں دیتا ہے اور ہم اس کو کچھ بھی نہیں دیتے اس شعور کے ساتھ ایک بار صورت فاتحہ کی تلاوت سنیں اور خاص طور پہ فوکس کریں گے آپ الرحمن الرحیم پہ اللہ کے رحم کے بارے میں سنتے ہیں ہم لوگ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتقوا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله Two. ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی آپ کے ساتھ کریں گے کہ آپ کو وہ آیات سنوا رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے رحم کا ذکر ہے آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تو کم از کم آخری الفاظ جس میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے اس کو فوکس کرتے ہوئے سنیے اس وقت اگر آپ آنکھیں بند کر کے صرف محسوس کریں اس ذات کو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتقوا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم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 لوگ پھر اوکے تو ہم اس کے ترجمے سے ہی دوبارہ شروع کرتے ہیں رکو نمبر گیارہ جو ہے بارکہ اور سورت کا رکو نمبر دس ہے اس سے شروع کرتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا اس اخذ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا للات اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور نیک سلوک کرو گے ماں باپ کے ساتھ قرابت داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے اور تم اقرار کر کے اس سے ہٹ جانے والے لوگ ہو اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو پھر تم ہی ہو وہ کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو ان کے مقابلے میں دشمن کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ پھر اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو حالانکہ خود ان کا نکالنا تم پر حرام تھا کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو بس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی بس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مدد پہنچے گی تو یہ تھا رکو نمبر گیارہ اس کا عنوان ہے یعنی الیون اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا پہلا حق انسان پہ کیا ہے کہ بندہ رب کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے یہی ہے وہ بنیاد جو ہمارے دین اسلام کی ایک بنیادی اکائی ہے اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ حق انسان کا اس کے ماں باپ کا ہے کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد اگر ماں باپ نہ انسان کو پوچھیں تو پھر انسان کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ آج موجود ہے اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں صرف ماں باپ ہی نہیں بلکہ دوسرے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست ان کے ساتھ بھی انسان کا معاملہ ہوتا ہے جس دین کی بنیاد اتنی خوبصورت ہو کہ تم نے مالک کا وفادار بھی رہنا ہے اور تم نے ان ماں باپ کو جو دنیا میں لانے کا سبب بنے ان کے حقوق کو بھی پہچاننا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہر بندہ جو دوسری طرف سے تمہارے پاس آئے گا جس کے ساتھ تمہارا زندگی میں معاملہ ہوگا ایک بنیادی قانون دے دیا کہ قول للناس سی حسنا اچھی بات کرو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھی بات کیا ہے اچھی بات سارے دین کا خلاصہ ہے ایک حقیقی خیر خواہی کا کلمہ انسان کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے انسان اچھی اچھی باتیں کرتا ہے بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے لیکن کسی کی اچھی بات کے اعتراف میں اچھی بات کر دینا بہت مشکل ہے اور خاص طور پہ بھی یہ بھی اس وقت پہ کہ جب سامنے جو شخص ہے وہ کمزور ہو اگر میں اور آپ ہم اپنے عمل کو ان لوگوں کے ساتھ دیکھنے والے بن جائیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے انڈر کر دیا ہمارے ڈپینڈنٹ کر دیا تو پھر اس وقت انسان کے دین کا اصل پول کھلتا ہے اور سب سے اچھی بات تو اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے ومنا اقسن قول مندا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں کرنے والا بنا دے ہر وہ شخص اچھی بات کر رہا ہے جو اپنے رب کی طرف بلا رہا ہے اخلاص کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ پھر اس کے اندر ایک بنیادی اصول دکھا اور وہ کیا تھا کہ قوموں کے عروج اور زوال کی کہانی قوموں کے عروج اور زوال کی کہانی کہ کیسے قومیں دنیا میں ہی اللہ کی پکڑ کا سبب بنتی ہیں آج بھی دیکھیے کہ لوگ دنیا میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہیں اس رکوع کو اگر آپ نوٹ کر لیں اس حصے کو تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بہت ہی خوبصورت لفظوں میں میسیج کنوے کر سکتے ہیں آیت نمبر ایٹی فور سے لے کے رکوع کے اینڈ تک ایٹی سکس اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے زوال کی جو وجہ دی وہ کیا تھی کیا فتو منون نبی بات دل کی تابی و تک فرون نبی بات کیا تم بعض باتوں کو تو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے اچھا جو بھی ایسا کرے فما جزاؤ میں یف الوزالکمند میں لاخذ شوں فی الحیات دنیا جو قوم ایسا کرے گی اس کی ایک ہی سزا ہو سکتی ہے اور وہ کیا کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو اور آخرت کا عذاب موجود ہو اس حصے میں سے میری فیورٹ آئج یہی ہے میں نے اس کو اپنے پاس گرین کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور میں یا ماضی کی کسی قوم کی کہانی کوئی ابھری ہوئی قوم دبتی کب ہے جب وہ اللہ کے اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو تو مان لے اور کچھ کو چھوڑ دے آج بھی اگر ہم مسلمان اس کتاب کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھیں جیسا کہ تعلق مقصود تھا تو ان شاء اللہ تعالی عزت اور نصرت ہمارے قدم چومے گی مسلمان دوبارہ دنیا کے گلوب پہ بھی ابھر سکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں پہ بھی ان کی دھاک ہوگی شرط کیا ہے کہ وہ پورے شعور کے ساتھ اللہ کی کتاب کو مکمل طور پہ مانیں اپنی مرضی سے کچھ ماننا اور کچھ کو نہ ماننا یہ تو ہم اپنی زندگی میں بھی کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں ہم سٹور پہ جاتے ہیں تو ہم ہر چیز خرید کے نہیں لے آتے جو دل چاہتا ہے وہ لیتے ہیں جو نہیں دل چاہتا چھوڑ آتے ہیں کوئی اسٹور والا ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا یا یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ آپ نے کچھ لیا اور کچھ کیوں نہیں لیا ہماری ضرورت ہے کیونکہ دنیاوی معاملات انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھیے اگر ہم نے پہلے دن ایک دعا مانگی ایک دن اسرات المستقیم اللہ سیدھا راستہ دکھا تو پھر پورا ماننا پڑے گا کسی کی عادی انسٹرکشنز کو ماننا اور عادی کو نہ ماننا اور بعد میں نتائج کی ذمہ داری اس پہ ڈال دینا یہ جہالت ہے اب ڈرائیونگ سیکھیں آدھی بات مانیں اپنے انسٹرکٹر کی اور عادی نہ مانیں اور بیچ راستے میں آپ کی گاڑی کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو کیا آپ اس کو اس کا بلیم کریں گے نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ آپ نے اس چیز کو لیا ہی نہیں جو کہ لینے کی تھی پوری بات سنی نہیں یہ تو دنیا کی شاہراہ پہ چلی ہوئی گاڑی تھی جو رک گئی یا حادثہ ہو گیا ہو سکتا ہے جان چلی جائے ہو سکتا ہے کہ کچھ جسم کا اسف ٹوٹ جائے لیکن یاد رکھیے گا جب لوگ دین کے معاملے میں آدھی انسٹرکشنس کو فالو کریں اور آدھی کو نہ کریں تو پھر دین کا نقصان ہوتا ہے پھر ایمان چلا جاتا ہے پھر ابھری ہوئی قومیں ڈوبنے لگتی ہیں پھر اللہ کی مدد کے وعدے ان کے ساتھ پورے نہیں ہوتے تو ہمارے لیے عمل کی باتیں اس پورے رکوع میں سے یہی ہیں کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو پہچاننا ہے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا کے اچھی بات کرنے کا ایک اعزاز حاصل کرنا ہے نماز ادا کرنی ہے زکوٰۃ دینی ہے منہ نہیں پھیرنا ان حکموں کو سن کے دین میں سے پک اینڈ چوز نہیں کرنا اپنی مرضی کی باتوں کو لینا اور ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑنا یہ ہمارا عمل نہ ہو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے اس معاملے کو اگلے رکوع کو دیکھتے ہیں ولقد آتئی نا موسل کتاب وقف نام بادی ہی بے روسل و آتئی نا عیسب نمر یمل بیناتی و ایت اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے یعنی مسلسل رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی تائید کی تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے تکبر کیا پھر ایک جماعت کو چھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالا اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں نہیں بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لانت کر دی ہے اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے اس کو جو ان کے پاس ہے تو وہ پہلے سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا بس اللہ کی لانت ہے انکار کرنے والوں پر کیسی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مول کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا اس ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے بس وہ غصے پر غصہ کما کر لائے اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا اور اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے آیا حالانکہ وہ حق ہے اور سچا کرنے والا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے کہو اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو اور موسا علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے اس کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے ہو اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ تور کو تمہارے اوپر کھڑا کیا جو حکم ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا اور ان کے کفر کے سبب سے بچھڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا کہو اگر تم ایمان والے ہو تو کیسی بری ہے وہ چیز جو تمہارا ایمان تم کو سکھاتا ہے کہو اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے دوسروں کو چھوڑ کر تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو مگر وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے بس سبب اس کے جو وہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریث پاؤ گے ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرق ہیں ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہزار برس کی عمر پائے حالانکہ اتنا جینا بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو یہ تھا رکو نمبر بارہ پارے کا اور صورت بکرا کا رکو نمبر گیارہ اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے حقیقت میں یہ بنی اسرائیل کی باتیں ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کی کہانی دکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے تورات ان کو دی مگر آہستہ آہستہ تورات کی حیثیت ان کے ہاں قومی تبرک کی ہو گئی قومی نجات قومی عظمت اور نجات کی علامت کے طور پہ وہ اس کو سینے سے تو لگائے ہوئے تھے لیکن اس کتاب کو رہنما کے درجے سے انہوں نے ہٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بار بار انبیاء کو بھیجا اور آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے ہر نبی نے اپنے دور میں یہی نصیحت کی کہ اللہ کے بندو تورات کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرو لیکن تورات کے تقدس پر ایمان رکھنے والے اس آواز کو برداشت نہ کر سکے کیونکہ یہ بات ان کے عمل پہ چوٹ ڈالتی تھی لہٰذا نبیوں کا انکار کر دو قتل کر دو اسی وجہ سے تورات کے نام پر وہ جس زندگی کی کتاب کو اختیار کیے ہوئے تھے وہ ان کی نفسانیت کی کتاب تھی ان کی دنیا پرستی کی کتاب تھی ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس پہ انہوں نے اللہ کی کتاب کا لیبل لگا رکھا تھا ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے جب لوگ اپنی پسند کی کتاب کو دین کی کتاب کہتے ہیں اور کوئی حق والا آ کے پکار لگاتا ہے تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں ایسے ہی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور وہ بات کیے جاتے ہیں ان کے سامنے وہ بات رکھی جاتی ہے کہ دیکھو مان جاؤ یہ وہی نبی ہے جس کی تم تمنائیں کرتے تھے جس کے لیے تم دعائیں مانگا کرتے تھے آج اس کے آنے پہ کیوں پیچھے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی کہ یہ اصل کتاب کی جگہ جب اپنی من پسند چیزوں کو لے آتے ہیں تو بات نہیں بنتی رکوع کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے وہ وجہ بتا دی کہ لوگ حق کو کیوں نہیں ماننا چاہتے اور اس کی وجہ وہ اشربو فی کھلو بہم الجل دل کے بچھڑے جس کے لیے دل کے اندر محبت ہوتی ہے بندہ اسی کو پوچھتا ہے جب لوگ اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ایک ایک آیت ان کے دل کی بہار بن جاتی ہے ان کی تنہائیوں کا ساتھی بن جاتی ہے لیکن جب لوگ دنیا کے بچھڑوں کے پیچھے پوجیں نفس نفس کی خواہشوں کو پوجیں تمناؤں کو پوچھنے لگیں دنیا کا اسٹیٹس ان کو آخرت کے اسٹیٹس سے زیادہ پیارا ہونے لگے یہ دنیا کی زندگی ان کو آخرت کی زندگی سے زیادہ پیاری ہونے لگے لفظ موت سن کے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کوئی بچنے کا راستہ نہیں رہتا یہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہی چاہ سکتے ہیں کہ ہمیں لمبی عمر مل جائے تاکہ ہم اس لمبی عمر کو پا کے عذابوں سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اس حقیقت کو کھول دیا کہ لمبی عمر کی خواہش دنیا دار کے دل میں بسی ہوتی ہے ایمان والے کی تو پیاری چیز اس کی موت ہے جو اس کو بچھڑے ہوئے رب سے ملائے گی ایک بندہ مومن اللہ کی محبت میں جیتا ہے اس وقت میں اور آپ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اس کے لفظوں پہ ہی الجھنے سے بجائے اگر ہم اس نظر سے اس کو دیکھیں کہ کتنے پیارے مالک نے یہ کلام دیا ہے وہ خود کتنا پیارا ہوگا کیا آپ محسوس کریں گی کہ آپ کے دل میں اس اس سے ملنے کی تمنا ہو آپ کوئی اچھی سی چیز دیکھتے ہیں آپ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اچھا بتاؤ بنائی کس نے ہے یہ کون کرتا ہے ہر وقت انسان اس طرح کوشش میں ہوتا ہے کہ جو اس کی من پسند چیز ہے پھر وہ اس انسان سے بھی ملاقات کر لے جو اس چیز کو پیدا کرتا ہے یا بناتا ہے اللہ سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہمیں اس کلام سے محبت نہیں ہوتی اپنے دل کو چیک کیجیے جتنی باتیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوئیں کیا ہم نے اس پہ غور کیا آپ نے لیے یہ چیز نوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے بہترین کتاب بھیجتا ہے اگر میں اس کو نہیں مانوں گی تو پھر میں اللہ کو بھی نہیں مانوں گی اور اس میں ایک لفظ اگر آپ چاہیں تو ہائی لائٹ کر لیجئے خزو ما آتی نا کم بقوا وسماؤ یہ ہے اس گمراہیوں سے نکلنے کا نسخہ جس میں قومیں ڈوبی ہوتی ہیں قوت سے اس کتاب کو پکڑ لو چھپک جاؤ تمسک تم بھی ہی ماں اللہ کے نفس وسلم کہہ کے گئے تھے کہ ترک طفی کم امرعین لن تدل لما تمسک تم بھی ماں لوگو میں تمہیں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم کبھی بھی نہیں گمراہ ہوگے اگر تم ان کو محکم پکڑ لوگے مضبوط پکڑ لوگے اور وہ کیا ہے کتاب اللہ و سنتی رسول ہی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت تو آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو جیسے ابھی پکڑا ہے اسی طرح ہم نے اس قرآن کو رمضان کے بعد بھی پکڑنا ہے اس کتاب کو ہم نے اپنی خوشیوں کے موقعوں پہ بھی پکڑنا ہے ہم نے اس کتاب کو غموں میں چھوڑنا نہیں دنیا داریوں میں پڑھ کے اس کتاب کو چھوڑنا نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا کر دے عمل کی باتیں واضح ہیں اس رکوع کی دہرا دیتی ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے نفس کی اتباع نہیں کرنی تکبر نہیں کرنا دلوں کو ہدایت کے لیے بند نہیں کرنا جس چیز کی تمنا کریں پھر اس کو پانے کے بعد اس کی قدر کرنی ہے دلوں میں ایسی محبتیں نہیں پالنی کہ جو اللہ کی سچی محبت سے دور کر دے دنیا کی اتنی لمبی امیدیں نہیں باننی کہ آخرت آنکھوں سے اجل ہو جائے لمبی عمر مانگنی ہے لیکن نیکیوں اور اللہ کی رضا والی اس کی نافرمانی والی نہیں آمین قل آگے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ چونکہ روم ٹو ففٹی پہ پہنچ چکے دوسرا روم اوپن ہے لیکن چونکہ وہ تھوڑا نیچے ہوتا ہے تو کچھ نئے لوگ آ نہیں پا رہے تو اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس روم کو بھی ساتھ جوائن کر لیں والنٹیئرلی اسی میں رہیں لیکن اس کو جوائن کریں گے تو ان شاء اللہ تعالی نئے آنے والوں کو وہ روم دکھ جائے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر واسم جزا قل من کان ادو اللی جبریل فانہو نزلہو نزلہو نزلہ ہُ نزلہ قلبی اللہ لما للمؤمنین کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا مخالف ہے تو اس نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو سچا کرنے والا ہے اس کا جو اس کے آگے ہے اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ اپنے دشمن اپنے تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے اور ہم نے تمہارے اوپر واضح نشانیاں اتاریں اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں کیا جب بھی وہ کوئی عہد باندھیں گے تو ان کا ایک گروہ اس کو توڑ پھینکے گا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو سچا کرنے والا تھا اس چیز کو جو ان کے پاس ہے تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پر لگا کر پڑھتے تھے حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی جب کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی کو اپنا یہ فن سکھاتے تو اس سے کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں پس تم کافر نہ بنو مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈال دیں حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے اور ویسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں یہ کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کاش وہ اس کو سمجھتے اور اگر وہ مومن بنتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ ان کے لیے بہتر تھا کاش کہ وہ اس کو سمجھتے تو یہ تھا رکو نمبر تیرہ اس کا عنوان تھا اس کا عنوان ہے سورت کے رکو تیرہ ہے لیکن پارے کے اعتبار سے ایک منٹ یہ مغالطہ آ رہا ہے میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو دور کر لوں جی سورت کا رکو نمبر بارہ ہے لیکن پارے کے اعتبار سے رکو نمبر تیرہ تھا اس کا عنوان ہے اللہ کافروں کا دشمن ہے اصل میں یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھیں کہ اگر آپ ہمیں اس کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے اللہ تعالیٰ کی وہی نازل ہوئی آپ نے ان سوالوں کا جواب دے دیا جب دے دیا تو کہنے لگے کہ آپ کو یہ وہی کس نے دی تو آپ نے کہا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے تو کہنے لگے کہ اچھا پھر ہم نہیں مانیں گے کیونکہ جبرائیل سے ہماری پرانی دشمنی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو اتنا ناپسند کیا کہ تم میرے جبرائیل سے دشمنی کرتے ہو میں تمہارا دشمن اور جو اللہ سے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے دشمنی کرے پھر اللہ سب کا دشمن ہے انہوں نے صرف جبرائیل کا نام لیا علیہ السلام لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا نام دے دیا ایک چیک لسٹ دے دی ہر ایک انسان کو اور وہ کیا ہے کہ اگر اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی اللہ کے کسی دوست کے ساتھ تم نے اپنا تعلق خراب کیا تو یاد رکھو تمہاری دشمنی رب کرے گا رب تمہارا دشمن بن جائے گا اگر اس حصے پہ ہم غور کر کے دیکھیں تو ہمارے لیے ایک بہت ہی گہری ہے بات گہری بات ہے عمل کی اور وہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی دین والے کا ساتھ نہیں دے سکتے اس کی بات کو سن نہیں سکتے تو کم از کم اس کی مخالفت سے ڈر جائیں اس کی بدخوئیوں سے ڈر جائیں محفلوں میں بیٹھ کے اس کی غیبتیں کرنے سے ڈر جائیں بٹ جائیں دلوں میں اس کے بارے میں کینے اور بغض رکھنے سے بچ جائیں کیوں کہ اگر واقعی وہ اللہ کا حقیقی بندہ ہوا اللہ کو چاہنے والا ہوا تو کہیں اس کی دشمنی ہمیں اللہ کی دشمنی کا مستحق نہ بنا دے پھر اسی رکوع کے دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا کہ یہود کے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالنے کی بات ہوئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب پس پشت کب ڈالی جاتی ہے اور کیسے کیسے ڈالی جاتی ہے یعنی اس سے نصیحت اور ہدایت لینے کی بجائے اسے وظائف کی کتاب بنا دیا جائے منمانی باتیں اس کے اندر پیش کر دی جائیں جس کا نتیجہ کیا نکلے کہ وہ چیز پھر لوگوں کے لیے ایسی بن جائے کہ جو قابل قبول ہی نہ رہے اللہ کی بات مشکل لگے جب بھی لوگوں کو اللہ کی کتاب کے اندر عمل میں مشکل آئی تو لوگ ایسے ہی کام کرنے لگے اور جب اللہ کی کتاب زندگی سے نکلتی ہے تو اس کی جگہ کچھ اور آنے لگتا ہے دل خالی نہیں رہتے اللہ کی محبت ہوگی تو دوسروں کی نکل جائے گی اور جہاں اللہ کی محبت نکلی وہاں دوسروں کی ضرور آئے گی آپ چیک کیجیے آپ کے دل میں کس کی محبت ہے اپنے ہاتھوں کو چیک کیجیے کیا آپ کے ہاتھوں میں اللہ کا کلام ہے اگر اللہ کا کلام نکلے گا تو اس کی جگہ و تَتْلُ و عَلَى مُلْكِ سلیمان یہ کیفیت آنے لگتی ہے جب قرآن کی تلاوت زندگی سے نکلتی ہے تو شیطان کی تلاوت آنے لگتی ہے رنگ اور راگ کے نام پہ قصہ اور کہانیوں کے نام پہ یہود نے بھی یہی کیا ایک بات مشہور کر دی کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں بلکہ جادوگر تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے معجزات دیے تھے کہ جو انجوجل لگتے تھے باتیں کرنا پرندوں سے ہواؤں میں اڑنا اور اس طرح کی باتیں ایک تہمت لگی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اور نسل در نسل یہ روایت یہود مدینہ تک بھی آ گئی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کئی سال پہلے لگی ہوئی اس تہمت کو دور کیا کہ وما کفر سلیمان ولا کن کفر ہو کہ سلیمان کفر نہیں کرتے تھے یہ تو شیطان کفر کرتے تھے اس رکوع میں تین بار جادو کو کفر کہا گیا اس کے بارے میں ہمیں ضرور ہی دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ کی کتاب صرف وظائف کی کتاب رہ جاتی ہے تو لوگ توہم پرست ہو جاتے ہیں وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہانت سحر یہ ہو گیا اس نے جادو کیا اس نے کیا میں دیکھتی ہوں کہ کچھ مسلمان بھی اسی قسم کی مشکلات کا شکار رہتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہم کا شکار ہو جاتے ہیں مثلاً اگر اپنے کپڑوں پہ کوئی چیز لگی ہوئی دیکھی پریشان ہو گئے کہ میرے ساتھ تو کسی نے ایسا معاملہ کر دیا ہوگا بعض دفعہ لوگ کوئی انیوژل چیزیں گھروں میں دیکھنے لگتے ہیں میں خود کو بھی اور آپ سب کو بھی یہی بات کہوں گی کہ اپنی زندگی سے اس عادت کو نکال دیں اگر کسی کی طبیعت میں یہ چیز آ جاتی ہے تو اس کو ہر ہلتی ہوئی چیز جادو شدہ لگتی ہے اور ہر چیز جس میں ان کو ذرا سی انجیجل کیفیت ہو تیسا ہو مثلاً میں آپ کو ایک ایکسپیرینس بتاؤں گی جو میں نے خود دیکھا کسی کو کرتے ہوئے شک اور وہم طبیعت میں آتا ہے تو انسان شک کرتا ہے دوسروں پہ اسی طرح کی باتیں گھر میں ہو رہی تھیں اور لوگ انہی چیزوں پہ الجھے ہوئے تھے کہ کسی نے ہم پہ کچھ کیا ہوا ہے اور ہمارا رسک بند ہے اور دس اینڈ دیٹ اتنے میں کیا ہوا کہ چائے بنا کے جو رکھی جاتی ہے تو عموماً آپ دیکھیے کہ پاکستان میں لوگ جب چائے کی کیتلی کے اوپر ڈھکن دیتے ہیں اس کے اوپر چھلنی رکھ دیتے ہیں چھلنی یا چمچہ ڈونگا جس سے چائے نکالی جاتی ہے تو کچھ اسی قسم کی کیفیت تھی کہ چائے کے اوپر ڈھکن تھا اسٹیل کا اور اس کے اوپر چھلنی تھی جب انہوں نے اس کو اٹھایا اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا یعنی میں تو ابھی بھی یہ کہوں گی وہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا لیکن ایک دم جب انہوں نے دیکھا تو اس میں چائے جو چھن کے گئی ہوئی تھی نیچے اس کا جو تھپا پڑا ہوا تو وہ ایک شبی سی دکھ رہی تھی دیکھنے میں لگ رہا تھا حالانکہ بالکل صرف سوچنے کا انداز ہے تو ایک دم ایک جو تھیں وہ دوسری کو کہیں کہ دیکھو ہماری تو چائے پہ بھی جادو کر دیا یہ دیکھو یہ شکل بن رہی ہے اور وہ ایک سے دوسرے کو دکھا رہے اور دوسرا تیسرے کو دکھا رہا ہے اور خام خواہ کی کوئی کچھ اور کوئی کچھ ایسے لوگوں کی زندگی مزریبل زندگی بن جاتی ہے اپنی زندگی سے نکالیں باقی رہ گئی بات جادو کی تو جادو حقیقت ہے ہو سکتا ہے لیکن ہم پہ نہیں ہوا ہم پہ نہیں ہوا آپ ایک جملہ اپنے لیے نوٹ کر لیں کہ جادو ہو سکتا ہے لیکن مجھ پہ نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ کیوں کہ جو لوگ پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں ایسی چیزوں سے بچنے کی پھر اثر نہیں ہوتا مثلا کن پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا جس شخص کا اللہ پہ ایمان ہو توحید جتنی توحید پختہ ہوتی ہے اتنا جادو بے اثر ہوگا مشرق لوگ ہی ایسی چیزیں کرتے اور کراتے ہیں اور وہ ایسے ہی لوگ ان کے قبضے میں آتے ہیں کہ جو کمزور ایمان کے ہوتے ہیں تو پہلی چیز اپنے ایمان کو پختہ کیجیے شعور سے کہیں اونچی آواز سے خود کو سنائیں کہ مجھ پہ جادو نہیں ہو سکتا پھر دوسری چیز جتنا آپ اپنی زندگی میں اللہ کے اللہ علیہ سلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے اور وہ سنتیں ہیں اتنی خوبصورت کہ وہ ویسے ہی آپ کو جادو پروف بنا دیں گی پھر تیسری چیز صبح و شام کی دعاؤں کا پڑھنا اللہ کے اللہ علیہ سلم نے ایسے اذکار ہمیں بتائے کہ جن کو پڑھنے سے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی مثلا دو آپ کے سامنے رکھوں گی آپ نے فرمایا کہ صبح یعنی فجر کے بعد اور مغرب یاسر کے بعد صبح اور شام کوئی تین دفعہ اگر پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں ان تمام کلمات سے جو اس نے پیدا کیے اور تمام یعنی تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں پورے یقین سے تین دفعہ پڑھ دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حفاظت قائم کرے گا اسی طرح ایک اور روایت بسم اللہ لسی فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اس ذات کے ساتھ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی آسمان اور زمین کی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے صحیح روایات سے کئی احادیث میں یہ روایتیں ملتی ہیں پورے یقین سے پڑھیے پھر آیت الکرسی کا پڑھنا مؤ ضطئن برب الناس اور فلق کو پڑھنا ہر نماز کے بعد پڑھ لیجیے صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ لینا آیت الکرسی کا پڑھنا خاص طور پہ ہر نماز کے بعد پڑھنا تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو محفوظ کر دے گی پھر ایک چیز اور جس سے آپ جادو کے اثر سے بچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاک ست صاف رہیے دل شرک سے پاک ہوتا ہے تو توحید آتی ہے اسی طرح جب ظاہر گندگی اور نجاستوں سے پاک ہوتا ہے کان گندی چیزوں کے سننے سے پاک ہوتے ہیں آنکھیں گندی چیزیں دیکھنے سے پاک ہوتی ہیں تو ان شاء اللہ جادو تو کیا کسی شیطان کا بھی بس آپ پہ نہیں ہوگا لیکن ان آنکھوں کی ضمانت نہیں دی جا سکتی جو صبح و شام خراب چیزیں دیکھیں اور ان کانوں پہ جادو ہونا تو بہت ہی آسان ہے کہ جہاں ہر وقت شیطان کی آوازیں پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے عمل کی باتوں میں یہی بات ہے کہ کسی اللہ والے سے دشمنی نہیں کرنی اللہ کی کتاب کو پس پش نہیں ڈالنا شیاطین کی خوشی کے سامان مہیا کرنے والی تمام سرگرمیوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر سے بدگمان نہیں کرنا جادو کرنے سے بھی بچنا ہے اور اس دل دل سے اس چیز کو بھی نکال دینا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کیا شعور کے ساتھ جینا ہے اور شعور کے ساتھ اپنے معاملات کو کرنا ہے اللہ تعالی ہم پہ اپنی رحمت کرے یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی بریک دوں گی آپ میں سے جو اپنے ضروری کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں باقی میں چاہوں گی کہ جو لوگ ہیں وہ شیئر کریں کیا ہم جانتے ہیں اس بات کو اللہ اکبر تو یہ تھرکو کا عنوان اس رکو میں ہم نے مختلف شوشوں کو دیکھا جو یہود نے گاہے بگاہے اٹھائے جب دل میں حسد ہوتا ہے نا تو انسان اچھی بات میں سے بھی غلط بات نکال لیتا ہے یہی حال یہود کا تھا آپ کی ٹھیک بھی ان کو نہ ٹھیک لگتی تھی آپ کی صحیح بھی ان کو نہ صحیح لگتی تھی ایسے لوگ اچھی محفلوں میں آ کے بھی شوشے اٹھاتے ہیں آتے تھے علم لینے اور باتیں کرتے ہوئے جاتے تھے آتے تھے اجر لینے کے لیے اور پچھلا اجر بھی گنوا کے جاتے تھے ایسے لوگ قابل رحم ہیں کہ جو دین کے نام پہ بھی ہدایت کی بجائے گمراہیوں کے سودے کر کے جائیں ہر دور میں ایسے ہی ہوا اللہ کی طرف سے جب کوئی بندہ حق کا گواہ بن کے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ نہ جانے کیوں اس کے مخالف بن جاتے ہیں شاید اس لیے کہ اس کی دعوت میں ان کو اپنی حیثیت کی نفی دکھتی ہے ان کو اپنی ذات ٹوٹتی بھی دکھتی ہے اور جب کہ خوش فہمی بھی ہو دل میں کہ ہم بڑے لوگ ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہم کتابوں کے حامل ہیں جب کوئی قوم یا گروہ اللہ کے کام کو اپنا قومی حق سمجھنے لگے تو پھر ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو جاتی ہے کہ ان کے گروہ کے سوا کسی اور میں اللہ کا پیغمبر اٹھے اللہ کی بات کرنے والا اٹھے یہود آپ کی محفلوں میں آ کر مذہبی بحثیں چھیڑ دیتے تاکہ لوگوں کو شبہ میں ڈال دیں کہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہ اس شخص کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے اللہ کا حکم نہیں اسی کی مثال ہم نے دیکھی کہ رائنا کو رائنا کہتے کبھی لفظوں سے بات بدلتے کبھی لکھ کے بدلتے اور وہ سیدھے سادھے سادہ مزاج قسم کے لوگ جو ہمیشہ ہی بڑے لوگوں کو دیکھ کے کام کرتے ہیں وہ شبہ میں پڑ جاتے ایسا کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے ادب سکھا دیا ان کے منہ نہ لگو چھوڑو تم اپنا راستہ بدل لو اپنا کام کرتے جاؤ یہ جو کہتے ہیں اس کو نہ دیکھو ہمارے لیے عمل کی بات اس میں سے یہی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ علم کی کسی بھی محفل میں ہدایت کی طلب سے جانا ہے یاد رکھیے اگر ہدایت کے علاوہ کسی اور طلب سے ہم کہیں جائیں گے تو وہی لے کے جائیں گے جو پانے آئے تھے ہدایت نہیں ملے گی ایپ چننے آئیں گے تو ایپ چن کے جائیں گے نصیب کی بات ہے چوائس کی بات ہے اپنی اپنی چوائس ہے کچھ آتے ہیں تو موتی چن کے جاتے ہیں اور کچھ آتے ہیں تو کانٹے چننے لگتے ہیں پھر سے ایک اور بات بھی ہم نے سیکھی کہ کتاب اس کی ہے جو چاہے لکھے جو چاہے مٹا دے ہماری تقدیروں کی کتاب بھی اسی کی ہے اور قرآن مجید یا تورات اپنے وقت میں اسی کی کتابیں تھیں جو لکھی ہوئی تقدیروں کو مٹا سکتا ہے وہ اپنی کتاب میں آئے ہوئے حکم کو کیوں نہیں مٹا سکتا لوگ اس کو کیوں نہیں سوچتے کیوں اس کونا کا مسئلہ بناتے تھے کہ اس کلام میں آیتیں بدل کی جاتی ہیں اگر یہ سچا کلام ہے تو پھر یہ کلام بدل کیوں جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نہیں جانتے یہ اس کا کلام ہے کیا تم نے اپنے گھر میں کبھی رینوویشن نہیں کی کیا تم اپنے پرس میں کچھ رکھو کچھ نہ رکھو کبھی کسی نے منع کیا تم ایک کتاب لکھو اور اس میں کبھی کچھ اضافہ کر دو کچھ نکال دو کوئی روکتا ہے بلکہ ہر نیا ایڈیشن اس اضافے کے ساتھ آتا ہے کہ ترمیمات پہلے سے زیادہ اچھی بات اور لائک دس تو پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ اپنے کلام میں اضافے نہ کرے ایسے شوشوں سے کیا ہوگا تو لہٰذا دین میں شوشے بازی سے بچنا ہے پھر اس سے ایک دو چیزیں اور بھی سمجھ آتی ہے کہ اپنی گفتگو میں صاف الفاظ استعمال کرنے چاہئیں یہود رائینہ کو رائینہ کہتے تھے آواز بدل کے بات کرتے تھے صاف ستھرے لفظ بولو پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ غور سے سنو عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کرو سوالات کثرت سے کرنے کی بجائے جو جواب دیا جاتا ہے اس پہ عمل کی کوشش کرو اپنے ایمان کی حفاظت کرو دیکھو تمہاری کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات تمہیں ایمان سے محروم نہ کر دے اور ہم نے سیکھا حسد اور جلن میں مبتلا نہیں ہونا اللہ اگر کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے کوئی انسان نہ کسی کو دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے اور اصل یہاں بھی کمی عقیدے میں ہے توحید کی کمی انسان کو انسانوں سے الجھا دیتی ہے لیکن جس کی نگاہ رب پہ لگتی ہے پھر وہ رب کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے پھر رکوع کے دوسرے حصے میں ہم نے بہت ہی خوبصورت پیغام سنا اور وہ کیا تھا کہ اللہ بلاتا ہے آؤ میری طرف چھک جاؤ سرنڈر کر دو اپنا سب کچھ مجھے دے دو میں تمہیں وہ سب دے دوں گا جو تم مانگو گے جس کی طلب تمہارے دل کے اندر ہوگی لیکن جو لوگ پورے رب کے نہیں بنتے کچھ رب کو دیتے کچھ لوگوں کو دیتے کچھ سوسائٹی کو دیتے کچھ ادھر کچھ ادھر پھر ادھوری چیز تو دنیا میں کوئی بھی قبول نہیں کرتا ٹوٹی ہوئی چیز تو کسی کو گفٹ میں نہیں دیتے دنیا کی محبت میں ٹوٹا ہوا دل اللہ کیسے قبول کرے گا تمہارا ایک ہی چہرہ رب کے لیے بھی ہو اور دوسروں کے لیے بھی ہو رب کیسے قبول کرے تم نصب کے ناطے سے جنت میں جانا چاہتے ہو تم صرف اپنے نام لے کے جنت میں جانا چاہتے ہو تو نہیں جنت کے دعوے چھوٹے یہود کا دعویٰ ہم جنتی نصارہ کا دعویٰ ہم جنتی اور آج کے مسلمان کا دعویٰ کہ ہم جنتی اللہ تعالیٰ نے سب کے فیصلے کر دیے بلا من اسلم چہول اللہ مگر وہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا سرنڈر ہینڈز اپ میری آنکھیں بھی میرے رب کی میرے کان بھی میرے رب کے میری زبان میرے رب کی اور محسن کا رویہ حسن سے اچھے طریقے سے کام کرنے والا ایکسیلنسی کے درجے پہ ایسے ہی شخص کا جر اللہ کے پاس ہے کہ خوف اور غم سے آزاد ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ کی بات پسند نہ آئے جن کے لیے اللہ کا دین ایک رکاوٹ کا دین بن جائے جو اللہ کے دین کو اپنی ترقی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھیں ایسے لوگ پھر چند نعرے بلند کر کے جنتی قرار کہلانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو تم میرے بن جاؤ سارے رنگ چھوڑ کے میرا رنگ لے لو سب کی غلامیاں چھوڑ کے میرے غلام بن جاؤ ہمارے لیے عمل کی بات اس رکوع میں اس حصے میں یہی ہے حسد سے بچنا ہے نمازیں قائم کرنی ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی پہ توجہ فرمانی ہے واف و حو کے حکم پہ عمل کرنا ہے درگزر معافی جانے دو اللہ خود ہی پوچھ لے گا تم معاف کر دو تم چھوڑ دو پھر ہم نے اس سے ایک چیز سیکھی کہ دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے صرف من گھڑت باتیں نہیں اور پھر ہم نے سیکھا سر سے پاؤں تک رب کا بننا ہے اپنے رویوں میں احسان پیدا کرنا ہے اللہ کے ساتھ معاملہ ہو یا اس کے بندوں کے ساتھ دونوں صورت میں ہمارا معاملہ جب تک احسان کا نہیں بنتا اللہ کی مدد نہیں آتی اور آخر میں اپنے دل کو چیک کیجیے آپ کیا محسوس کرتی ہیں اپنے بارے میں اکیلی بیٹھی ہوں تو کیسا لگتا ہے ایک سکون ایک ٹھہرے ہوئے پانی کا احساس ایک اوس ایک برف گرتی ہوئی یا پھر اندر اضطرا ہے بے چینیاں ہیں پھنکارے مارتی ہوئی آنکھ ہے جلن کی تو رک جائیے اپنا علاج خود کر لیں اگر آپ کا اندر مطمئن نہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ابھی پوری طرح مسلم نہیں ہوئے اسلام آئے گا عمل پھڑتا جائے گا اس کی نقد نشانی آپ کو دنیا میں دکھے گی کیا آپ بڑی سے بڑی پریشانی آزمائش الجھن اور گھبراہٹ کے وقت پہ بھی گھبرائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ مدد کر دے دعا مانگیں اپنے لیے اے اللہ مجھے بے غم کر دے اے اللہ میرے دنیا اور آخرت کے سارے معاملے تو اپنے ہاتھ میں لے لے کیوں محروم رہیں دعاؤں سے قرآن پڑھ رہے ہیں جہاں موقع ملے وہاں دعا مانگیں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے درگزر کی توفیق دے اے اللہ مجھے معاف کرنے والا بنا آپ کا دل چاہے تو آپ بھی اپنے لیے عمل آمین کہہ دیں چلیے اگلے رکو کو دیکھتے ہیں وقالت یہود لئی سطن نسوارہ الشعیم وقالت نسوارہ لئی سطِ یاود الا شعیم وحم الكتاب اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں اور وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں انہی کا سکول پس اللہ قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ وہاں اللہ کے نام کی یاد کی جائے اور ان کو اجاڑنے کی کوشش کرے ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے تم جدھر رخ کرو اسی طرف اللہ ہے یقیناً اللہ وسط والا اور علم والا ہے کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اسی کے حکم بردار ہیں سارے وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے وہ جب کسی کام کا کرنا ٹھہرا لیتا ہے تو بس اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح ان کے اگلے بھی انہی کی سی بات کہہ چکے ہیں ان سب کے دل ایک جیسے ہیں ہم نے پیش کر دی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں ہم نے تم کو ٹھیک بات لے کر بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور تم سے دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اور یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کے پیروکار نہ بن جاؤ تم کہو کہ جو راہ اللہ دکھاتا ہے وہی اصل راہ ہے اور اگر بعد میں اور اگر بعد اس علم کے جو تم کو پہنچ چکا ہے تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ حق ہے پڑھنے کا یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر اور جو اس کا انکار کرے تو وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں یہ تھا رکو نمبر پندرہ اور صورت کے اعتبار سے رکوع نمبر چودہ تھا اس کا عنوان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے اے اللہ تو ہماری دعاؤں پہ بھی کن کہتے اور ہماری دعاؤں کو آفیت کے ساتھ قبول کر لے اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے تناظر میں ہمیں یہ بات بتا دی کہ کسی بزرگ اور کسی بڑے سے اپنی نسبت جوڑنے سے انسان دین والا نہیں بنتا حق والا نہیں بنتا خوش فہمیوں سے دین آپ تو اپنے لیے کھڑا کر لیں گے لیکن وہ دین اللہ کے ہاں قبول نہیں جب انسان کسی بڑائی کا شکار ہوتا ہے نا خود پسندی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تو اس کا ایک لامحلہ نتیجہ نکلتا ہے اور وہ کیا کہ پھر اس کو دوسرے سارے باطل پہ دکھتے ہیں اور خود حق پہ دکھتا ہے انسان اپنے اندر کوئی بھی بڑائی بنا لے جیسے نصارہ نے یہ امتیاز رکھ لیا کہ اللہ نے اپنا اکھلوتا بیٹا ہمیں دے دیا اس لیے ہم بڑے ہیں مشرقین مکہ اس خوش فہمی کا شکار ہو گئے کہ اللہ کا مقدس گھر ہماری پاسبانی میں ہے یہود اس خوشی کا شکار ہو گئے کہ اللہ نے بہت سارے نبی ہمارے پاس بھیجے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے خود ساختہ معیار ہے اللہ تو ایک الگ معیار میں دیکھتا ہے اور وہ معیار کیا ہے کہ کون کتنا چھکا ہوا ہے کون کتنا اس کے نام سے جڑتا ہے اور کون ہے جو گروہ بندی کو ہوا دیتا ہے کون ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے اور کون ہے جو فرقہ واریت کی باتیں کر کے آنے والوں کے راستے بھی روک لیتے ہیں ایک اور ہی چیز بہت ہی خوبصورت عنایتوں میں پتہ چلی کہ اصل عبادت خانے تو وہ ہوتے ہیں جہاں انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے داخل ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے گھروں میں جا کے بھی دنیا کی باتیں ٹھٹھے مذاق اور کھیل ہوں اللہ کے گھروں کی ویرانی صرف ان کی دیواریں گرانے سے نہیں ہوتی بلکہ اخلاقی دیواریں گرانے سے بھی ہو جاتی ہے جب اللہ کے گھروں میں جا کے اللہ کا ڈر نہیں آئے گا اللہ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا تو لہٰذا ہمیں اپنے لیے اس سلسلے سے عمل کی بات یہی لینی ہے خوش فہمیوں سے بچنا ہے کتاب پڑھنے کے بعد رویہ بدلنا چاہیے یہ دوسرا عمل ہے اس رکو کا کیونکہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کمنٹ اس میں دیا کہ ہم یتلون الکتاب یہ دیکھو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں دیکھو یہ دین والے یہ علم والے اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ بندہ مومن ہمیشہ ہی رب کا ہوتا ہے مسلمان بن کے اقرار کر کے تو وہ اپنے آپ کو اس جماعت کا ایک فرد بنا لیتا ہے لیکن جب وہ اللہ کی کتاب سے جڑتا ہے تو وہ اپنا نہیں رہتا میرے اور آپ سب کے لیے بھی یہی بات ہے اگر ہماری نسبت اس کتاب سے جڑ گئی اگر ہم واقعی اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑنے کے دعوے کرنے والے ہیں تو پھر اپنے ایک ایک کال اور فیل کو پرکھیے جانچیے گہری نگاہوں سے خود کو دیکھیے کہیں لوگ آپ کو دیکھ کے اللہ کے دین سے دور نہ ہو جائیں کہ دین والے ایسے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا اور ان کا نام حاجی صاحب تھا ایسا نہیں بننا دین کو گالی نہیں دلوانی اللہ کا دین کچھ رخصتیں دیتا بھی ہے لیکن جب آپ دین کے نمائندے بن کے ابھرتے ہیں تو آپ کو کئی جائز چیزوں کا اپنے اوپر ناجائز قرار دینا پڑتا ہے کیونکہ عام سطح سے دیکھنے والے لوگ ان چیزوں کو دیکھ کے دین کے بارے میں غلط رائے قائم کریں گے اور کسی بندے کو یہ چھوٹی سی قربانی دینی بھی پڑ جائے تو کیا بات ہے بدلے میں جو ملے گا وہ اللہ کا ساتھ اللہ کا نام ملے گا لوگ آپ کو رب کے نام سے پہچاننے لگیں اس سے بھی کوئی معتبر تعارف ہو سکتا ہے لوگ آپ کو اللہ کے نام کے لیے اللہ کے کام کے لیے پکاریں آپ کے گھر میں لوگ آئیں تو آپ کی دعوت اللہ کے کلام کی دعوت ہو آپ کسی کو بلائیں تو آپ اللہ کے نام کے لیے بلائیں آپ کسی کو کھلائیں پلائیں تو اللہ کے لیے اس سے بھی کوئی خوش خوش قسمت ہو سکتا ہے وہی کام دنیا کے لیے کریں تو وہ ایک ہے اور وہی کام جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو وہ ہزاروں لاکھوں میں بدل جاتا ہے اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے لیے اپنا بننا آسان کر دے جب تک تیرے نہیں بنیں گے تیری بات سمجھ بھی نہیں آئے گی پھر اس رکوع کے درمیان میں اللہ کے صاحب کن فیا کن ہونے کی بات کی چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی اس صفت پہ بھی غور کیجیے جب انسان کا یقین بڑھ جاتا ہے نا کہ میرا مالک صاحب کن ہے تو پھر سب سے کٹ کے اس کے ہونا آسان لگتا ہے دنیا میں جب لوگوں کے پاس چار پیسے آتے ہیں تو لوگ دور کی رشتہ داریاں ہونے کے باوجود آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں نسبتیں جوڑنے لگتے ہیں کیونکہ نظر ان کے ہاتھوں پہ نہیں ہوتی پیچھے لگے ہوئے مفادات پہ ہوتی ہے کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات کا یقین آ جائے میرا مالک سیکنڈ سے بھی کم حصے میں اس چیز کو کر سکتا ہے کیا انسان بے نیاز رہ ہے اس مالک سے میں جب اپنے ارد گرد نظر ڈالتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے خدا فراموشی کا دین ہے لوگ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے رب کا بننے کی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے بڑے سے دوستی کرنی تھی میں نے مشکل آنے لگتی ہے تو چھوڑنے کا سوچنے لگتے ہیں سوچتے ہی نہیں کس کو چھوڑ رہے ہیں اللہ کو چھوڑیں گے اللہ کی قدرت اللہ کا بن جانا یہ انسان کے لیے انعام ہے اے اللہ ہم یہاں بیٹھ کے تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اپنا بنا لے ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے ہم یہی چاہتے ہیں تیرے بندے تجھ سے جڑ جائیں تیرے بن جائیں اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے ہم سے اپنا کام کرا لے اے اللہ سب سننے والوں کی جائز دعاؤں پہ آمین کہتی ہیں یہ اس پہ کن کہہ دے اے اللہ جو دلوں کے اندر مچلنے بھی دعائیں یا اللہ ان کی قبول کر لے یا اللہ بیماروں کی صحت کا کن کہہ دے اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں پہ خیر کا کن کہہ دے بے اولادوں کو اولاد دینے کا کن کہہ دے اے اللہ بے ہدایتوں کی ہدایت پہ کن کہہ دے کہ ہدایت مل جائے اے اللہ جو بھی طلب ہے جو بھی تڑپ ہے انسانوں کی تجھ سے ہی مانگیں گے اور کس سے مانگیں اے اللہ تو صاحب کن فیقون ہے سب کی سن لے یا اللہ سب کی دامنوں کو بھر دے یا اللہ سب کو بے غم اور بے خوف کر دے یا اللہ اس کتاب کی نعمت سے جو دور لوگ ہیں یا اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمتیں کر ان کو بھی وہ ذائقہ چکھا جو تو نے ہمیں چکھا دیا یا اللہ یہ یا اللہ یہ کتاب جیسے دنیا کے غم بھلاتی ہے یا اللہ سب کو یہ کتاب کا غم لگا دے اس کی ضرورت محسوس کروا دے اے اللہ تو سب پہ اپنی رحمتیں فرما پھر اگلے حصے میں جو رکھو کا آخری حصہ ہے اس میں ہم نے کچھ مزید نہ سمجھی کی باتیں دیکھی اور ایسی باتیں انہی لوگوں کی زبان پہ آتی ہیں جو رب کی بڑائی کو نہیں مانتے خشیت نہیں آتی جن کے دلوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ والے ہو تو دکھاؤ لائے کیا ہو کتنے خزانے ہیں تمہارے پاس یہ سونے چاندی کے پہاڑ کیوں نہیں جو دنیا پرست ہوتے ہیں جو مادہ پرست ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں پہ نگاہ رکھتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جس دنیا دنی کو تم اپنا کہتے ہو وہ تمہاری بن بھی گئی تم پھر بھی خالی دامن ہو اگر تم نے آخرت پہ نگاہ نہ رکھی اور رہ گئے موجزے تو موجزوں سے دین نہیں آتا کرتب دکھا کے کوئی مداری تو خوش کر سکتا ہے لیکن اللہ والا کرتب نہیں دکھا سکتا اس لیے کہ اس کے پاس تو ایک اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے جو دلوں کے اندر چلی جاتی ہے اللہ کی بات ایک عام انداز سے بھی کوئی کیوں نہ کہہ دے دل کی گہرائیوں سے بات نکلتی ہے خود بخود لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے تو لہٰذا بڑے بڑے مطالبات نہیں کرنے ہمارا بھی عمل یہی ہونا چاہیے کہ کبھی دین کے نام پہ بہت زیادہ پمپ اینڈ شو گلیمرائز کر کے دین کو دیکھنا یا دکھانا اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے آپ کی سنجیدگی اور آپ کی سچائی لوگوں کو خود بخود آپ کی طرف مائل کریں گی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں جب ہر طرف فن کا دور دورہ ہو گیا گلیمرائز کر دیا دنیا کی چیزوں کو وہاں لوگوں نے دین کو بھی گلیمرائز کر دیا پتلی تماشا بنا دیا آج دین کے نام پہ جو پروڈکٹ مارکیٹ پہ ملتا ہے سوچ کے لیا کریں سوچ کے سمجھیں وہ آوازیں جو آپ کو سننے میں اچھی لگتی ہیں اور وہ مجمع جو ہزاروں کے دکھتے ہیں آپ کو ایک لمحے کے لیے اللہ سے دعا مانگ کے جایا کریں سننے سے پہلے لینے سے پہلے کہ اللہ دنیا کے نام پہ تو پھٹکے ہی ہوئے تھے اب دین کے نام پہ نہ پھٹکانا دنیا والا پھٹکے گا واپس آ جائے گا اس کے اندر کا گلٹ اس کو لے آئے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن جب کوئی دین کے نام پہ بھٹکتا ہے تو پھر اس کا واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو صحیح سمجھ دے دے اور آخری آیت جو اس رکوع کی تھی الزین آتیناہم آتئی ناحم نہ حق کا تلاوتی کتاب کی تلاوت کا حق ہم نے بھی یہاں یہی نیت کرنی ہے کہ کتاب کی تلاوت کا حق دے سکیں اور وہ کیسے ہوتا ہے غور سے سننا صحیح انداز میں پڑھنا سنتے وقت توجہ کا نہ اپنے ارد گرد ہر ایسی چیز کو ہٹا لیا جائے جو اللہ کے کلام سے غافل کر دے جنت کی آیتیں آئیں تو اللہ کی رحمت مانگنا جہنم کی آیتیں آئیں تو اس سے پناہ مانگنا اور سننے کے بعد اس پہ عمل کی کوشش کرنا اور عمل کے بعد آخری مرحلہ رہ جاتا ہے ابلاغ دوسروں کو پہنچاؤ یعنی تجوید ترتیل تفسیر عمل اور پھر ابلاغ اے اللہ تو ہمارے لیے حق پہچاننا آسان کر دے کسی ایک مرحلے پہ روک نہ لینا اس کتاب کا حق ادا کروا لے اس کو اسی طرح پیش کرنے کی توفیق دینا جس طرح یہ نازل ہوئی امیزشوں سے پاک دوسروں کے افکارات سے پاک دوسروں کی سوچوں اور ان کی تھنکنگ سے پاک ایک سچا دین سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما چلیے اگلے رکو پہ چلتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انم تو اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام جہان پر فضیلت دی اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے پورا کر دکھایا اللہ نے کہا میں تم کو سب لوگوں کا امام بناؤں گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن کا مقام ٹھہرایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں پھلوں کی روزی عطا فرما اللہ نے کہا جو انکار کرے گا میں اس کو بھی تھوڑے دنوں فائدہ دے دوں گا پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے اے ہمارے رب قبول کر ہم سے آمین اللہ تو ہم سے بھی قبول کر یقیناً تو ہی سننے اور جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہم کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں سے ایک فرما بردار امت اٹھا اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسلوں کو فرما بردار رکھنا اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اے اللہ تو ہمیں بھی اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہم کو معاف فرما تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اے اللہ تو ہم سب کو بھی اپنی عبادت کے طریقے دکھا اور معاف کر دے اے ہمارے رب ان میں اور انہی میں اے ہمارے رب ان میں انہی میں کا ایک رسول اٹھا جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ کرے بے شک تو زبردست حکمت والا ہے ہم بھی نیتوں کو سنتے ہوئے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں وہاں کسی ایسے انسان کو ضرور بھیج کہ جو ہمیں تیری آیتیں سکھائے تیرے نبی کی سنتیں سکھائے کتاب کی حکمتیں بتائے اور اللہ تو ہم سب کو حکمتیں دے اور تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرما یہ ترکو نمبر سولہ پارے کے اعتبار سے صورت کا درکو نمبر پندرہ ہے یہ اس کا عنوان ہے اور اللہ نے دعا سن لی اخلاص کی مانگی ہوئی دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی یہاں پہ اس سلسلے کا اختتام ہے جو رکو نمبر پانچ سے شروع ہوا ماضی کے مسلمان بنی اسرائیل ہمارے سامنے ایک کردار بنا کے پیش کیے گئے کہ جو انہوں نے غلطیاں کیں اگر آج تم بھی انہی غلطیوں کو دہراؤ گے تو تمہارا وہی حال ہوگا جو کل ان کا ہوا افسوس کی بات ہے کہ صبح و شام کلام مجید کو پڑھنے والے لوگ اپنا نام مسلمان کہلانے والے لوگ ایک دن میں چار چار پانچ پانچ سپارے پڑھنے والے تہجد تراوی کے اختمام کرنے والے لوگ بھی آج انہی عقائد کا شکار ہو گئے جس کا کہ ماضی کے مسلمان تھے جس طرح ان کے اندر خوش فہمیاں آ گئیں ان کے اندر بھی آ گئیں جیسے ان کو اپنی بڑائی کا احساس نمایاں کر گیا آج مسلمان بھی اسی احساس میں جی رہا ہے کر کچھ لوں جاؤں گا جنت میں اور خاص طور پہ عقیدہ آخرت کا بگاڑ ود تکو یومن تجزیر نف سنن نف سنشیا قیامت کے دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوچیے ایک لمحے کے لیے اپنے تمام پیاروں کو تصور سے یہ بات آسان لگتی ہے میلوں سینکڑوں میلوں کے فاصلے حائل نہیں ہوتے اور آپ کے ذہن کے اندر وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جن سے آپ کوئی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں ایسی امیدوں کو توڑ دیجیے یہاں بیٹھے بیٹھے کہیے کہ اللہ میرا بھی اس بات پہ یقین ہو گیا کہ قیامت کے دن کوئی میرے کام نہیں آئے گا اچھا جب کسی نے کام نہیں آنا تو پھر ہم اس کے لیے اس کو کیوں ناراض کریں جس نے سارے کام بنانے کیا اس صفت کو اپنے اندر لانے سے آپ کے دل میں لوگوں کے چھوٹا ہونے کا احساس بڑھ نہیں رہا اور اللہ کی بڑائی زیادہ نہیں آ رہی اپنے آپ کو کاٹیے ان تمام چھوٹی امیدوں سے جو لوگوں سے لگا رکھی ہیں وہ ساری باتیں جس کو بنیاد بنا کے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتی یہ نفس و نہ نفسن کے کو ہائی لائٹ کیجیے میں چاہوں گی کہ آپ اپنے نوٹس میں جگہ تھوڑی چھوڑ دیں بعد میں آپ جب انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے اپنے پاس اس بارے کو تو یہاں نام لکھیے گا ذہنوں میں تو ابھی بھی سوچ لیں لیکن نوٹ بکس میں بھی لکھیں عموماً کس کی امید رہتی ہے اگر آپ دیکھیں تو یونیورسل لیول پہ دیکھیں تو بڑے لیول پہ تو میرے حالیہ حکمرانوں سے اچھی امیدیں ہوتی ہیں ان کی انسان سوچتا ہے کہ وہ ہمارے کام آئیں گے ایسے لاز بنائیں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اپنے قریب کے لوگ گھر والے پھر بڑے امیر لوگ بادشاہ ٹائپ کے لوگ پھر اپنے خاندان کے لوگ پھر اولاد ماں باپ سب کے نام لکھیے گا اس میں اور آخر میں لکھ لیں لا تجزی نفس و نن نفس سارے نکرہ کے سیگے ہیں نفس نفس شیعہ کوئی کچھ کسی کا تھوڑا سا بھی کام نہیں کرے گا کیا یہ لفظ سب سے کاٹ کے رب کا بنانے کے لیے کافی نہیں لگتا آپ سوچیے ذرا جب میں کسی کے لیے گناہ کرتی ہوں تو عموماً کس امید پہ کرتی ہوں مشکل میں کام آئے گا میں کبھی کسی کی ناراضگی سے ڈرتی ہوں تو کیوں ڈرتی ہوں اس لیے کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرے ساتھ معاملہ خراب ہو جائے گا توحید دل میں آتی ہے تو سارے بندھن کھل جاتے ہیں انسانوں کی غلامی کی رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور رب کا قرب ملتا ہے کیا آپ کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں کیا آپ محسوس کر رہی ہیں اپنے اس پڑھنے سے کہ آپ کا رب کے ساتھ تعلق بڑھتا جا رہا ہے رب سے بڑھتا ہے تو لوگوں سے کٹتا ہے ولا یقبل عدل کوئی عدلے کا بدلہ نہیں کرے کوئی بھرے کوئی یہ نہیں ہوگا دنیا میں تو کسی کو کسی کی جگہ چڑھا دیا سولی پہ وہاں نہیں ہوگا کوئی سفارش نہیں جس کو اللہ چاہے اسی کی ہوگی اور مدد نہیں ہوگی یہ آیت پڑھ کے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارے کام چھوڑ کے نا تو اپنے رب کے آگے جھک جاؤں اتنا بے رحم دن آنے والا ہے تو میں دوسروں کے پیچھے کیوں لگی ہوں میں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہوں اب لکھی اپنے پاس نوٹس میں میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا جو ہوا سو ہو گیا اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا زندگی میں کم از کم ایک موقع اور زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہر دن میں آتے ہیں ایسے موقع لیکن کم از کم ایک موقع ضرور آتا ہے کہ جب سارے سہارے ٹوٹتے ہیں اور انسان رب کی ضرورت محسوس کرتا ہے بے بس ہو جاتا ہے امیدیں ٹوٹتی ہیں اصل میں یہ رب کو پانے کے دن ہوتے ہیں رب سے تعلق بڑھانے کے دن ہوتے ہیں اگر ایسے موقع پہ رب کو پا لینا تو بعض دفعہ ساری دنیا کی چیزیں دے دے کے بھی آپ سب کچھ پا لیتے ہیں بڑے سے بڑا صدمہ بھی آپ سہ لیتے ہیں لیکن رب کو پا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اسی رب کی ضرورت پڑنی ہمیں قیامت کے دن دوسری چیز اگر ہم اس روپ کی اہم اس رکو کی اہم دیکھ اہم چیز دیکھیں یعنی اس رکو کی دوسری اہم چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کا چناوا بندہ خنیف مسلم محسن آزمائشوں میں پورا اترنے والا آزمائشیں آئیں پورے اترے کیسی آزمائشیں تھیں وہ دین کی بھی تھی تو وہ دنیا کی بھی تھی اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جس کو امامت کے منصب پہ فائز کرنا ہوتا ہے نا پہلے آزمائش کرتا ہے تھوڑا تھوڑا وزن ڈال کے دیکھتا ہے کہ یہ سہار لے گا قربانی کی قیمت پر مقصد کو اختیار کرنے والا ہے یا پھر اپنے مفادات کی قیمت پہ زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل آئے نا آپ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچا کے رکھے آسانیوں والی جنت دے دے مشکلوں والی نہ دے دو ہی راستے ہیں جو جنت کو جاتے ہیں یا صبر یا شکر یا خوشیاں یا غم تو اپنے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ خوشیوں والی جنت دے خوشیوں میں شکر کرنے والا بنا مشکلوں اور آزمائشوں سے بچا صبر کے راستے نہیں شکر کے راستے تیری جنت میں جائیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ دونوں مواقع کثرت سے آئے صبر بھی کیا اور شکر بھی کیا رب کی رضا پہ راضی ہوئے اولاد دینی پڑی تو دے دی بیوی کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا ماں باپ کی قربانی کرنی پڑی تو ہو گئی یعنی قریبی رشتوں کی آزمائش میں آزمائے گئے لیکن کتنے دن کی تھی گزر ہی جائیں گی نا لیکن یہ لفظ نہیں مٹیں گے جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے وہ ابراہیم کو دیا ہوا یہ ٹائٹل کہ رب نے ابراہیم کو اپنے کام کے لیے چن لیا اپنا گھر بنانے کے لیے چن لیا انی لنا سے امامہ امامت کا منصب مل گیا آپ بھی چاہتے ہیں امام بننا تو سنجیدگی آ جائے سنسیئر ہو جائے اپنی کوس کے ساتھ ہر قیمت پہ دین کو نہیں چھوڑنا ہمارا حال ہے کہ مشکل آتی ہے تو دین چھوٹتا ہے خوشی آتی ہے تو دین چھوٹتا ہے بیماری آتی ہے تو دین چھوٹتا ہے بہت صحت آتی ہے تو بھی دین چھوٹتا ہے یقین کریں کیسے بیماری آئی تو پڑھ نہیں سکتے بیمار ہے فوکس نہیں ہو رہا کنسنٹریٹ نہیں کر رہے صحت ملتی ہے تو کہتے ہیں چلو کہیں بازار گھومنا ہے صحت بھی ایک فتنہ بن جاتی ہے اولاد ملتی ہے تو اولاد کے تقاضے اس میں دل اٹکا ہوا ہے اس کو روتا نہیں دیکھ سکتے اس کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے اولاد نہیں ہوتی تو ڈپریشن کی وجہ سے نہیں پڑتے میں سوچتی ہوں کہ اگر ہر حال میں اللہ کے دین کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو بات کیسے بنے گی میں نے آج ایک بہت ہی خوبصورت سی ایکٹیویٹی کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں نے کی بھی میری خواہش بھی تھی اور الحمد للہ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کیا یہ پاسیبل نہیں ہے آج آپ کے اس پارے میں سے میں نے کافی حصہ ایک چھوٹے بچے کو گود میں لے کے پڑھایا ہے جو ہماری مہمان یعنی میزبان ہیں بہت ہی پیاری ہماری اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہ عائشہ تو ان کا بیبی ہے تو میں نے ایسے ذکر کر دیا ان سے رات کو کسی بات میں کہ یہ بچے رکاوٹ نہیں بنتے دین کے راستے میں اور بیچ میں میں نے کہہ دیا کہ مجھے تو اس میں کبھی بھی آر نہیں ہے کہ میں میری گود میں بھی بچہ ہو اور میں اس کو پھر بھی پڑھا رہی ہوں تو ان کو یاد تھا شاید <laughs> تو میں جب پڑھا رہی تھی تو وہ اپنے بیبی کو لے کے آ گئی کہنے لگی اس کو آپ گود میں لے لیں اور یقین کریں وہ بچہ اتنا کوائٹ اتنا سائلنٹ ماشاء اللہ جتنی دیر تک اس کو بھوک نہیں لگی وہ میری گود میں رہا اور میں آپ کو پڑھاتی رہی آپ کو احساس ہوا بیچ میں کوئی چوں چاں کی آواز آئی آپ کو صرف میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا یہ مشکل ہے ہم کیوں ان نعمتوں کو آزمائش بنا لیتے ہیں ان معصوموں کو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ یہ دور کرتے تھے ہمیں تیری کتاب سے یہ ہیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں کبھی بھی نہیں ہارڈل ہوتے یہ تو نعمتیں ہیں اللہ نے ابراہیم کی مثال بتا دی کہ دیکھو اکیلے نہیں یہ گھر بنانا وہ اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل بیٹے کو ساتھ لے کے چلو یہ بچے آپ کی گودوں میں قرآن سنیں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی اپنی نسلوں کو یہی پیغام دیں گے اور اگر ہم نے ان کو ضائع کر دیا تو نسلیں ہم سے انتقام لیں گی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہیں ہمارے لیے تو عمل یہی ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو اپنی خوشی بنا لے اس کی رضا کو اپنی رضا بنا لے اپنی چوائس کو اللہ کی چوائس سے ملا لے وہ دیتا ہے تو بھی خوش وہ نہیں دیتا تو بھی خوش وہ مشکل ڈالتا ہے تو خوش تو نے مجھے اس قابل تو سمجھا ساری زندگی محبتوں کے امتحان دیتے رہتے ہیں خوشی خوشی اپنوں کے لیے مشکلیں سہتے ہیں میں نے ماں کو جتنی خوشی سے بچیوں کی خدمت کرتے دیکھا ہے ڈلیوری کے وقت میں آگے پیچھے شاید ہی کبھی دیکھا ہو کہتے تم سو جاؤ بیٹا میں اس بچے کو سنبھال لوں گی محبتوں کی آزمائش دیتے ہیں نا اللہ کی راستے کی آزمائشوں میں کیوں نہ کام ہو جاتے ہیں کیوں چھٹتا ہے تو وہی چھٹتا ہے اگر ایک ماں مشکل میں آپ کو تھامتی ہے تو کہہ رب نہیں تھامے گا آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کام میں رہنا ہے کہ رب آپ کے بچوں کے دل نہیں بدل سکتا کیا ان کی کان ان کی سماعت اس مالک کے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کو سنبھال سکتی ہوں آپ دیکھیے آپ کام بھی نہیں کر سکیں گے اور آپ کا بچہ روتا بھی رہے گا تنگ کرتا رہے گا بڑے کام کرنے ہیں تو بڑے ارادے بڑی کوششیں بڑے ارادے بڑی نیتیں کریں چلیے لے کے ان چیزوں کو تاکہ اللہ آپ کو بھی چنے اللہ کسی ایک کو نہیں چنتا ہر اس کو چن لیتا ہے جو چنا جانا چاہتا ہے پھر اس سے ایک اور چیز بھی ہم نے سیکھی کہ اللہ کے دین کے کام کا موقع مل جائے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے عموماً ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں ذمہ داریوں میں اتنا دبتے ہیں کہ بعض دفعہ اخلاص ختم ہوتا ہے اتنی ہرڈلز آتی ہیں کہ اپنے فیصلوں پہ کو ریوائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں میرا خیال ہے کہ مجھے یہ ڈیوٹی نہیں لینی چاہیے لیکن جہاں آپ کی ہمت ٹوٹتی ہے نا وہیں سے اللہ کی مدد آتی ہے ایک اور چیز ہم نے اس رکوع سے سیکھی کہ نیکی کا کام کرتے کرتے بھی دعائیں کرنا نہیں بھولنا بعض دفعہ ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ دعا کرنے کا وقت نہیں رہتا بیچ میں کر لیں ساتھ ہی ساتھ کرتے رہیں اور ایک اور چیز ہم نے اس رکوع سے سیکھی کہ ربنا تقبل منا ان کن السمیع العلیم تو سننے والا ہے تو جاننے والا ہے جب آپ بعد میں ہائی لائٹ کریں گے نا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اتنا پیار آئے گا آپ کو اتنی محبت آئے گی جیسے ابھی میں پڑھ رہی تھی تو میرا دل چاہ میں ان لفظوں کو چوم لوں چوم نہیں سکتی نہیں چومنا لیکن اتنا پیار آیا اللہ تو سمیع ہے تو سننے والا ہے تو میری بھی سن لے تو زبان پہ آئی بھی سنتا ہے تو دعا دلوں میں مچلتی بھی بھی سنتا ہے اے اللہ تو سن لے تعلق بنتا ہے رب سے کہ نہیں بنتا ہم ان کو سناتے ہیں تو سن نہیں سکتے سننے کے باوجود سننا نہیں چاہتے اس کو سنائیے رات کی گھڑیوں میں سنائیے وہ سمیع و نلیم آپ کی سنے گا چلتے پھرتے اس کو سنائیے اس سے باتیں کھینچیے وہ آپ کا ہے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اس کے ساتھ آپ کی کسی انٹرپریٹر کی ضرورت نہیں کسی آپریٹر کی ضرورت نہیں ایک دفعہ کہیے سمیع میری بھی سن لے اے علیم مجھے بھی علم دے اے رحیم مجھے میرے اندر بھی رحم کا جذبہ ڈال دے اے تواب مجھے بھی توبہ کی توفیق دے اے غالب مجھے بھی غلبہ دے اے حکیم تو مجھے بھی حکمتیں سکھا کریے گا باتیں بعد میں اپنے رب سے بہت قریب پائیں گے اس کو اپنے چلیے آخری رکوع ہے پارے کا رکو نمبر سترہ اور سورت کا رکو نمبر سولہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِقَ نَفْسَا وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین کو پسند نہ کرے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو حالانکہ ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا جب اس کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کیا اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم تجھے ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیں اور اسی کی نصیحت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور اسی کی نصیحت کی یعقوب نے اپنی اولاد کو اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنی نسلوں کو اسی چیز کی نصیحت کر کے جائیں کیا نصیحت تھی اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو چن لیا بس اسلام کے سوا کسی اور حالت میں تم کو موت نہ آئے اے اللہ ہمیں بھی اسلام کے علاوہ کسی حال میں موت نہ آئے کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام کرتے آئے وہی ایک معبود ہے ہم اسی کے فرما بردار ہیں اللہ آج کی نسلوں کے منہ سے بھی یہی جملے کہلوا دے کہ ان کو بھی اپنے دین کے لیے اسی چیز کا وہ یقین دلا دیں کہ ہم توحید پہ ہی مریں گے یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اس کو ملے گا جو اس نے کمایا اور تم کو ملے گا جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہ ہوگی اور کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے کہو کہ نہیں بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ابراہیم کے دین کی جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اتاری گئی اور جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو ملا ان سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں پھر اگر وہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ راہ پا گئے اور اگر وہ پھر جائیں تو اب وہ پر ہیں بس تمہاری طرف سے اللہ ان کے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے کہو ہم نے لیا اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہم خالص اسی کے لیے ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اس کو ملے گا جو اس نے کمایا اور تم کو ملے گا جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہ ہوگی یہ تھا آخری رکو پارے کا اس کا عنوان ہے اللہ کا رنگ سب سے اچھا رنگ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پورے پارے کا تھیم بھی یہی تھا اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کا رنگ کیا ہے اسلام جو درختوں کا دین بھی ہے جو پہاڑوں کا دین بھی ہے جو آسمان کا دین ہے چھپ جاؤ سرنڈر ہینڈز اپ اس کے بن جاؤ جس کا سب کچھ ہے اسی کو اپنی یادوں میں سنبھالو پہاڑوں کو کہا کھڑے رہو تو کھڑے رہے ہواؤں کو کہا چلتی رہو تو چلتی رہیں پانی سے کہا بہتے رہو تو بہتے رہے کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی کچھ نہیں کہا میں کیوں کھڑی ہوں تھک گیا زمین سے کہا بچھ جاؤ اپنی ہستی کو مٹا دو مٹ گئی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یہی اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے ابراہیم اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھے اللہ نے چن لیا ان کے طریقے اطاعت اور سبمیشن کے طریقے تھے اللہ نے ان کو قائم رکھا ان کے طریقے صرف اپنے لیے نہیں اپنی نسلوں کے لیے بھی تھے اللہ نے ان کی بات جو خالص باپ اور بیٹے کی بات تھی گھر کا ذاتی معاملہ بستر مرگ پہ کی بھی باتیں قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں کیونکہ جب انسان اپنے مال اور اپنی چھوڑی ہوئی چیزوں کے بارے میں فکر کرتا ہے تو اکثر دوسروں سے چھپاتا ہے بچوں کے کان میں بتا دوں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہاں سے لے لینا کسی اور کو کان و کان خبر نہ ہو لیکن وہ لوگ جن کے پاس دین کے ورثے ہوتے ہیں جو اللہ کا دین اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں ان کی چھوڑی ہوئی باتیں قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں اللہ تعالیٰ اس رنگ میں ہمیں رنگنا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو بھی تیار ہیں آپ مکمل طور پہ اس کے ہو جاؤ خود سپردگی اس کے حوالے کر دو اپنی سوچوں کو اپنے طریقوں کو اپنے کاموں کو اس کے بن جاؤ کتنے دن ہو دنیا میں نہیں رہو گے ہمیشہ آزادی چاہتے ہو ملے گی ایسی آزادی لا خوف علیہم ولا هم یخزنون ایسی جنت مل جائے گی جو چاہو کرو لہو فی ہما یشتہون چار دن کی غلامی ہے نا کر لو ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی اللہ کے بن جاؤ گے وہ تمہارا سب کو بنا دے گا اپنے دین کی فکر کر لو اپنی اولادوں کے دین کی فکر کر لو کسی کی نیکیاں تمہیں اور تمہاری نیکیاں کسی کو فائدہ نہیں دیں گی اگر تم نے اپنے آپ کو رنگ رب کے رنگ میں نہ رنگا اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے عمل کی باتیں اس میں یہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے بے رغبتی نہیں کرنی اللہ کے حکموں پہ اپنے آپ کو چھکا دینا ہے سرنڈر کرنا ہے مرتے دم تک نیکی پہ قائم رہنا ہے اولاد کے مستقبل کے ساتھ ساتھ ان کے دینی مستقبل کی فکر کرنی ہے کسی کے عملوں پہ امید نہیں رکھنی گروہی اور فرقہ وارانہ ناموں سے اجتناب کرنا سب کا کٹ کے ایک رب کا بننا ہے اللہ کے نبیوں کے رتبوں میں فرق نہیں کرنا اللہ والوں سے فائدہ ملے تو لے لینا ہے تقابل نہیں کرنا ہدایت چاہیے تو اسی طریقے پہ چلنا ہے جس پہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی چلے اللہ کے راستے میں کوئی مشکل آنے لگے تو اسی پہ بھروسہ کرنا ہے فص کا اللہ اس پہ یقین رکھنا ہے اللہ کے رنگ میں رنگے جانا ہے اپنے اعمال درست کرنے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے گواہی کو چھپانا نہیں اللہ میرے ہر معاملے کو جانتا ہے اس احساس کو بیدار کرنے کی کوشش کرنی ہے گزرے ہوئے لوگوں کی نیکیوں پہ نظر رکھنے کی بجائے اپنی اس موجودہ زندگی میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے سبحان ربی کا رب السّطیم یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مزید کچھ کرنا چاہیں تو آپ اس بارے کو پڑھیں گے تلاوت کیجیے گا اس میں سے اللہ تعالیٰ کے نام جتنے آئے ہیں اور اس کی صفات اس کو ہائی لائٹ کریں ہر صفت پہ کم از کم ایک منٹ غور کریں اسی نسبت سے اللہ کو پکاریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب محسوس کریں اور آج رات کی تنہائیوں میں آپ نے اپنی ڈائری میں اللہ تعالیٰ کی صفت الرحیم اس کے بارے میں لکھنا ہے طریقہ بتا دیتی ہوں مسلسل جو چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں نا اس کو دیکھیے گا ایک دن نہیں دو دن نہیں بچپن سے لے کے آج تک کھا رہی ہوں پی رہی ہوں دل کام کر رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں سے ایک چیز کو چھوڑ دے کام کرنا کو چھوڑے گی تو نہیں ملے گا تو رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے باتیں کریں یا رحیم یا مالک یا رحمان میرے رحم کر دے یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین چلائیں پکاریں روئیں کوئی بات نہیں آواز کو سن لے کا تو کچھ نہیں ہوتا ایمان والوں کے گھروں کی شان ہی یہ ہے کہ راتوں کو رب سے احساریوں کی آوازیں آتی ہیں شیطان بھاگ جاتے ہیں اس گھر سے جہاں رب کے ساتھ گزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مدد فرمائے وقت پورا ہو چکا ہے ہم یہیں پہ رکیں گے یہ لکھتے ہیں کہ آئی لو اللہ سبحان تعالیٰ مور دین ایور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ keep this feelings for ever آمین یہ تو خزانہ ہے یہ تو سونے چاندی ہیرے موتیوں سے پیاری چیز ہے کہ اگر آپ کو اپنے رب سے محبت ہو جائے جی کل انشاءاللہ سیکنڈ پارا اگر میں نے آج پرپسلی اس پارے کو پورا کیا اور آگے نہیں شروع کیا ایک تو یہ کہ جو نئے ساتھی ہوتے ہیں وہ یوز ٹو ہو جائیں گے تاکہ پھر ایک دم پورا سننا مشکل ہوگا آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو لمبا تو نہیں لگا ٹائم یا بور تو نہیں ہوئے یا تھکن لیکن اب اللہ نے چاہا تو کل سے ہم روز کا ایک پارے کا حساب کریں گے اور میمفس والوں کی شاید قسمت میں سیکنڈ پارا کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ فائدہ ہو اٹھایا جا سکتا ہے تو کل ان شاء اللہ ہم سیکنڈ پارہ وہاں سے کریں گے نہیں بورنگ تو نہیں میرا تھا کہ میرے بتانے کے انداز میں ورنہ نعوذ اللہ قرآن پاک میں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو بورو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جائیں آمین اور ہم بھی اس توفیق کو لے لیں I want to ask if pregnant then we we have to fast later اور گفٹ نہیں جی دوبارہ رکھنے پڑیں گے آپ کو رکھ بھی سکیں ابھی فدیہ بھی دے دیں رکھ بھی سکیں رکھ لیں اور جو چھوٹیں اس کو بعد میں رکھ لیں فیلنگ ویری کلوزنس ود اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی میں بعد میں پڑھتے ہم آپ لوگ نا مائک پہ آئیے پلیز جی آپ عزمہ آپ آئیے اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ یہ نیو جرسی سے جو ہیں وہ جو بھی ہیں آپ آتے جائیے مدرز آف بلیور کب آئے گی نیکسٹ منڈے کو سب باتیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی ایک مجھے چیز کا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہم بہت سارے پیغمبر کے واقعات پڑھتے ہیں تو جیسے وہ ہم سن سن کے جیسے ہمارے ٹائپ ہو جاتا ہے تو جیسے ہم حضرت ابراہیم کا پڑھ رہے تھے تو مجھے یہ پرسنلی فیل ہو رہا تھا کہ ہم جب اس کو فیل کریں اس چیز کو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو ہم پڑھتے ہیں ہم گزر جاتے ہیں تو جب اس چیز کو پرسنلی اپنے اوپر لا کے اس کو فیل کریں تو اس کا اثر جو ہے وہ بہت گہرا اور زیادہ اس کا میننگز بھی آپ کو زیادہ اچھے سمجھ آتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بس مجھے یہی شیئرنگ کرنی تھی کہ الحمدللہ بہت اچھا لگا آج کا اور یہ پہلی بار اس طرح قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اب تک پتہ نہیں کتنے رمضان گزارے اور بس فارمیلٹی کے طور پر قرآن پڑھتے رہے مجھے تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا رحم ہی یہی لگتا ہے کہ میں یہاں پر آ گئی اور اس پروگرام سے جڑ گئی ورنہ پچھلے سال تک بھی میں پاکستان میں ہی تھی اور میں نے میں نے بالکل بھی ایسے کبھی قرآن کو سمجھا ہی نہیں پڑھا ہی نہیں عمل کی باتیں ہی نہیں لی جس کا مجھے آج بہت افسوس بھی ہے پر اس مگر اس بات کی خوشی بھی ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہی یہ سب چیزیں سن رہی ہوں اور اس کو سمجھ رہی ہوں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اساتذہ بہت ہی اچھی کلاس ہے ہم ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کلاس کا ایک حصہ ہیں مجھے ایک سوال کرنا تھا میری دو ماہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی تو میں شب برات والے دن ہی میں نے پاک صاف ہو کے تو مت عبادت کی تھی تو اب پندرہ دن بعد دوبارہ مجھے پیریڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں ناٹ ایکزیکٹلی پیریڈس لیکن مطلب تھوڑی بہت سپاٹنگ ہو رہی ہے تو کیا اس حالت میں میں روزے رکھ سکتی ہوں نماز قرآن کر سکتی ہوں پلیز مجھے اس بارے میں گائیڈنس کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی سب کو مجھے بس یہ کہنا تھا کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے دورہ قرآن اور ایک سپارہ بہائنڈ ہے لیکن مجھے بہت اچھی بات یہ لگتی ہے اس کورس کلاس کے بارے میں بھی کہ ختم کرنا مقصد نہیں ہے سمجھنا اور پڑھنا مقصد ہے تو جو پریشان ہو رہے ہیں کہ کیسے ختم ہوگا اگر ہم تیزی سے نہیں کریں گے لیکن اگر ہم تیزی سے کر لیں گے تو ختم تو ہو جائے گا لیکن ہمیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گا اور پھر سمجھ نہیں آئے گا تو عمل کیسے ہوگا تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو آپ نے بتائے تھے سارے تلاوت کے حق کے جو فائیو جو حصے ہیں پہلے تو تجوید صحیح طریقے سے پڑھنا اس کے بعد پھر سمجھنا پھر اس کی تفسیر سمجھنا so they all go hand to hand سب لائن سے جا رہے ہیں ہم کوئی نیچے والا اسٹیپ اوپر والے اسٹیپ کے بغیر نہیں کر سکتے اگر ہمیں اچھی تجوید آئے گی اس کے بعد پھر ہم اس کو ذرا سمجھیں گے تفسیر کسی سے سیکھیں گے سنیں گے تو سمجھ آئے گی آٹومیٹکلی کر بیٹھے ہوئے خود سے پارا پڑھنے سے کچھ نہیں آئے گا اور پھر سب سے جو لاسٹ ہے عمل سیکنڈ لاسٹ عمل عمل بہت امپورٹنٹ ہے اور عمل کے بعد سے بھی ہائر ڈگری جو دعویٰ آتا ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھائیں دوسروں تک پہنچائیں بہت مجھے بہت امیز پہلے بھی میں سن چکی ہوں لیکن ایوری ٹائم مجھے بہت ہی امیزنگ لگتا ہے کہ ہمیں اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ قرآن پڑھنے کے اتنے حق ہیں ہم صرف سمجھتے تھے صبح فجر کے وقت یاسین شریف پڑھ لی رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا اینڈ وی آر ڈن ہم اچھے مسلمان ہیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں الحمد لیکن اس کے اس حق کی طریقے سے پڑھنا اور اتنی رسپانسبلٹیز کا بہت اچھی طریقے سے احساس ہو رہا ہے اور ہم سب بہت امیز فیل کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کہاں تھے اللہ تعالیٰ نے گھوم گھما کے ہمیں اس تعلیم سے وہ کر لیا لیکن مجھے ایک بہت اچھی بات بھی یاد آتی ہے کہ جب کوئی جہاں کوئی چاہ نہیں وہاں کوئی راہ نہیں تو دل میں ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود بخود انگلی پکڑ کے ہمیں سیدھے رستے پہ لے آتا ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائک لے لے سکتے ہیں ہیں تو تو اگر آپ آپ رجسٹرڈ پھر اس کے ساتھ لیجیے گا جزاک اللہ اللہ خیر السلام علیکم وبرکاتہ امید کہ میری آواز آ رہی ہوگی جزاک اللہ خیر زہرا سسٹر آپ نے جو بتایا ہینہ قریشی سسٹر لینا چاہتی ہے مائک لیکن ان کا مائک ڈسیبل ہے شاید انہوں نے انسٹال نہیں کیا لیکن نیکسٹ ٹائم جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس دور خوران کے ہیں تو پلیز پی ایم کر دیں یہاں پر جو نازیمہ کے آئی ڈیز ہے یا کلاس کوآڈینیٹر ہیں سو دیٹ کہ پھر ہم آپ کا مائک انیبل کر دیں انشاءاللہ اور دوسری بات مجھے یہ کہنی تھی کہ جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں اندر سے ہارٹ بیٹنگ اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ جب آج استاذہ سمجھا رہے تھے تو ہمیشہ جب ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے حنیف تھے یکسو تھے اینڈ مطلب دوے دعا کرتے تھے نا رحمہ یو کین ٹیک مائی کافرین جی تو انشاءاللہ تو مجھے وہ فیل ہو رہا تھا نا تھوڑا ابھی پی ایمس نہ بھیجیں میرا اسکرین اسٹرک ہو جا رہا ہے انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ پی ایمس کریں مجھے تو وہ مجھے بہت فیل ہو رہی تھی ہم تو مطلب یہ کام ہو جاتا ہے کہ استاذہ ہمیں سکھاتی ہیں اور اس کے بعد سب سے زیادہ ہمارا عمل کا مطلب وہ بہت بڑی چیز ہے نا سیکھ لیں پھر عمل کریں اینڈ پھر دوسروں کو پہنچائیں تو وہ مجھے بڑی فیل ہو رہی تھی اندر سے مجھے تو اتنا رونا آ رہا تھا جیسے ایک سسٹر نے کہا کہ ہمیشہ قرآن پڑھ رہے تھے اور سمجھ نہیں رہے تھے مطلب ایسے کہ بس فنش کر دو یو نو جسٹ رمضان آیا تو چلو پورے تھرٹی پارے پڑھ لیے اور فنش ہو گیا you know but the thing is you you really have to understand it and then you have to implement it پھر اس کے بعد ہم کو یہ پہنچانا بھی ہے تو وہ ریگارڈنگ پہنچانا اسٹل آئی فیل کہ something is lacking you know وہ اور زیادہ ہم کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم جیسے کہ چھوٹی بھی کوشش کریں نا تو وہ زیادہ مطلب لوگوں میں تھوڑا سا جیسے استاذہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا پانی ڈالو تو مٹ تھوڑی سی گیلی ہوگی تو exactly the same way you know people will feel that way تو انشاءاللہ ہم سب تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے تو زیادہ بینیفیشیل ہوگا لوگوں کے لیے تو مجھے یہی شیئر کرنا تھا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں جی اس میں یہ ہے کہ آپ میں سے جو بھی سوال تھا ایک تو یہ کہ اس طرح کے سوال اگر آپ ایسے پوچھ لیا کریں نا کہ جیسے تھرڈ پرسن تو ذرا زیادہ اچھا لگے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جو سوال آپ اسکرین پہ لکھیے دوبارہ جو بات میں سمجھی ہوں کیا وہ ٹھیک ہے تو پھر میں جواب دوں کہ یعنی جن کا بھی یہ معاملہ ہے وہ بیبی کی بات فارغ ہوئی پندرہ شابان سے اور اس کے بعد کیا ہے تھوڑا سا یعنی اگر آپ لکھ کے دوبارہ اسکرین پہ چھوڑیں تو میں اس کے مطابق بات دوں گی جواب ٹھیک ہے اور نہیں ہے تو پی ایم کر کے بھی پوچھ سکتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اور اگر کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال یا کوئی اس طرح کے اور بھی سوال ہیں تو آپ اسلام کیو اے ڈاٹ کام پہ جائیے بلکہ آفرین ادھر لکھ دیں اس کا اردو کا ورژن بھی ہے تو وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز ظاہر ہے کہ پورا رمضان بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ آتی رہیں گی کبھی آپ آگے بات کر سکتے ہیں کبھی نہیں تو اس کے لیے بیسٹ تھنگ ہے اسلام کیو اے ایک ہی لفظ ہے یہ ڈاٹ کام تو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں جی بہت ہی اچھی وہ ہیلپ فل ہے آپ کے لیے تو باقی یہ کہ مطلب ابھی ٹائم چونکہ ہمارا پورا ہو گیا آپ لوگ شیئرنگ کرتے رہیں جن لوگوں نے ہینڈس ریز کیے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے تو باقی میں دیکھ رہی ہوں کچھ لوگ باقی سوال اور بکس کا ان کو نہیں پتہ تو ٹھیک اگر آپ آ کے دو تین منٹ میں کر دیں تو یہ جو بیچ کا ٹائم آپ نے رکھا ہوا اگر آپ دعائیں پلے نہیں بھی کر پاتے اور صرف ایک بیچ میں ان لوگوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں تو ان شاء اللہ پھر ٹو تھرٹی پہ تو ہمارا پچھلے سال والا قرآن چلے گا ٹھیک ہے چلیے جس سبحان ربی کا العزت الصطی یسفون وسلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین ایک منٹ یہ کہہ رہی کہ ففٹین کو لیا نو گے میں پیریڈ اسٹارٹ اگین بیٹھے جی جیسے نارملی کرتے ہیں ویسے ہی کریں پیریڈس میں روزہ نہیں رکھیں گے بعد میں اس کو میک اپ کریں گے یعنی اب آپ کا نارمل پیریڈ شروع ہو گیا نا ٹھیک ہے چلیے آپ لوگ ون بائی ون مائک لے سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی ماشاء اللہ استاذہ جو مس کر رہے ہیں اللہ میرا اتنا دل کر رہا ہے کہ میں سب کو لے آؤں ادھر اور سب کو کہوں سنو اور سب کی بھی دل اسی طرح کھلیں کیونکہ میں سوچتی ہوں ایون فائیو ایئرس بیک اپنے خود کے بارے میں الحمد للہ الحمد للہ زمین آسمان کا فرق ہے مگر پھر بھی ابھی بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایمان میں کافی لیکنگ ہے کیونکہ تھوڑا سا قرآن سے ہٹتے ہیں تو کافی چیزیں پھر ہمارے اندر بدلنے لگتی ہیں تو اس یہ کلاس اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں ہمیشہ یہی فیل کرتی ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں اور ایک اور بات جو مجھے شیئر کرنی تھی کہ ابھی جو لیسن ختم ہوا تو میرا بیٹا گھر پہ آج اباؤٹ فور فائیو ایئرس ہے اور بار بار آ کے مجھ سے جنت اور اللہ کے حوالے مطلب سوال کر رہا ہے اور مجھ سے کہ اگر میں اپنا یوں ادھر منہ چلاؤں گا تو بھی کیا اللہ مجھے سن سکتے ہیں تو اسے تو مطلب اردو بھی اتنی صاف نہیں آتی مگر وہ شاید سن رہا تھا پیچھے سے اور اسے سمجھ میں آ رہا ہوگا اور میں حیران ہوں کہ وہ مجھ سے اس طرح سے پوچھ رہا ہے کہ میں اپنا منہ چلاؤں گا تو بھی کیا اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم اپنے بچوں کو محروم نہ رکھیں اللہ کے کلام سے ان کو نہ بھی سمجھ آؤ اگر وہ چھوٹے بھی ہیں تو ان کو اسی طرح سے ہم سکھائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ <clears throat> ان تک یہ میسیج پہنچ جائے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمد للہ آواز آ رہی ہے شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الحمد للہ کافی اچھا رہا آج کا پارا بھی الحمد للہ واقع میں سسٹر جیسے طرح سے بتایا نا ایک ایک کو لے کر جا کے ہم بتائیں کہ پلیز آئیں اور سنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واقعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے تخوا پڑھ رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اور آپ ابھی ایک سسٹر نے پوچھا تھا کچھ سوال تو میں اس کا جواب دے دیتی ہوں اب ہینا سسٹر جن کا ہینڈ ریز ہے ہینا قریشی تو الحمد جیسے ابھی میں نے دیکھا ہے آپ نے ابھی رجسٹریشن فارم بھی فل کیا ہے تو تھوڑا سا آپ کو میں بکس کا بھی بتا دوں یہ میں ایک لنک دے رہی ہوں دیکھیے یہاں پر کورس بکس ہیں تو these are the bore course Ramzan certificate course 2008 کی یہ سارے بکس ہوں گے آپ یہ لنک پر جائیں اور سارے بکس آپ کے سامنے آ جائیں گے فائیو بکس ہیں اینڈ فائیو سیریز ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کورس مٹیریل ہوگا